اٹھا کے بعد چند منٹ اگر شیخ لدی صاحب کچھ بیان فرمائیں گے اور چند منٹ چند منٹوں بعد میں پیش کروں گا اس کے بعد جو کاروائی ہوگی وہ شروع Thank ہاں۔ you. ہمارے ساری سالسی میں اور وہ بھی مولانا محمد اکرام صاحب کی مارکیٹ ہے حضرت علامہ چشتی صاحب کی طرف سے کوئی براہ راست ایسا رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ ہم سالس ہیں اور تمہیں یہ فریضہ ہماری طرف سے سونپا جا رہا ہے اس لیے ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمیں سال اس کس حیثیت سے مانا گیا ہے یہ مانا جائے گا اور ہماری حیثیت جو ہے وہ اس جگہ پر کون سی ہے تو صرف اکرام صاحب نے کہا کہ اللہ چشتی صاحب نے آپ حضرات کو سالت منتقل کیا ہے حضرت مولانا محمد طیب ارشد صاحب کو بھی میں نے عرض کیا تھا کس طرح کی صورت حال ہے تو ہم حاضر صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ حت الامکان یہ جو کلش ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور علماء اہل سنت کے درمیان جو اختراق انتشار پیدا ہوتا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کی تحقیر توہین تدلیل کا سلسلہ جاری ہے تو یہ ہر قیمت پر ختم ہونا چاہیے باقی اگر کسی کے خلاف کوئی شکوہ شکایت ہے تو برادرانہ ماحول کے اندر وہ پیش ہونا چاہیے اور اس کا جواب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے عوامی اجتماعات کے اندر اس طرح کے فتوے لگانا اور بڑے اکابر خیال سنت کے ان کی توہین تجلیل کرنا تو یہ ہمارے خیال میں کوئی مناسب اقدام نہیں ہے تو اس لیے آپ حضرات کی سالسی سے ہٹ کے ہم ایک منت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ چپکلش بڑھنی نہیں چاہیے آل سنت کا حال پہلے بھی کیا ہے سیاسی لحاظ سے یا مذہبی تبلیغ کے لحاظ سے یہ ملک کے اندر ہماری ویلیو عزت کیا ہے تو اس کے بعد پھر ہم مزید آپس میں اگر الجھنے لگیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں پھینکنے لگیں تو ہمارا حشر کیا ہوگا تو اس سے انجام پر بھی ذرا نظر رکھ لینی چاہیے یہ ہم چاہتے ہیں کہ عوامی اکھاڑے کے انداز میں پیش نہ کیا جائے بلکہ اسے برادران رنگ میں سوال جواب وغیرہ ہوتے ہیں تو اس طرح پر کر لیا جائے اور جو ذمہ وار حضرات ہیں تو وہ اس کا جواب دے دیں یہ کوئی عوامی اعتماد میں اس طرح کے لے جانے والی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے اب کی بلا مفتی صاحب اس بارے میں مزید وضاحت فرمائیں کہ میں تو مریض آدمی ہوں تقریب بھی بیٹھ کے کرسی کا سارا لے کے کرتا ہوں تو اس لیے میرے لیے بولنا اس طرح مشکل بن جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد محمد وعلى آل وبارك وسلم حضرات علماء کرام اور حاضرین اہل سنت والجماعت الحمدللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اکبر سے آج کے دن اس وقت تک اتنا خوبصورت حسین اور حق پر مبنی ہے کہ اس مسل کی حقانیت پر علماء اہل سنت نے قرآن مجید احادیث مبارکہ اقوال صحابہ گرام اور جماع جیسے دلائل پیش فرمائے اسی مسئلہ کے اہل سنت الجماعت میں ہر دور میں علماء حق اور اولیاء اللہ تو حضرات گرامی شاید ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت مناظرے کی صورت میں ہمیں کیا کچھ سننا پڑے گا تین زمانوں کے علماء کرام جنہیں اکابر اہل سنت کہا جاتا رہا یعنی امام اہل سنت حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر علماء آپ کے خلفاء آپ کے شاگرد اور بعد میں تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے علماء و مشاعر اور تیسرا زمانہ ہمارا کہ اس وقت جتنے علماء اہل سنت مشاق نظام طلباء دینی مدار سے کسی طرح سے بھی تعلق رکھنے والے یہ سب زیر بحث آئیں گے میری گزارش ہے اور میں قبلا شیخ الزیز حضرت علامہ محمد اشرف سیالی صاحب مدد اللہ علی کی کے ارشاد کو ہی آگے چلاتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں علماء کرام کے درمیان اختلافات ہوتے رہے ہیں علمی اختلافات رہے ہیں ہر دور میں رہے ہیں اور بڑے بڑے آئمہ کرام کے مابین اختلافات رہے ہیں اب اگر اختلاف ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے اختلاف کا پیدا ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ بجائے تقریری مناظرہ کے تحریری مناظرہ ہونا چاہیے علماء کرام کا ایک نمائندہ بورڈ مقرر کیا جائے حضرت علامہ چشتی صاحب نے اپنا دعویٰ لکھ بھی دیا ہے مزید بھی لکھ سکتے ہیں ان کا تحریری دعویٰ کئی علماء کرام تک غالباً پہنچ چکا ہے تو ان کے اعتراضات ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو اعتراضات کے جوابات دیے جائے اب جوابات کے کی صورت کیا ہو میری رائے یہ ہے تو میں گزارش کروں گا کہ میری رائے کو قابل غور نہیں بلکہ قابل قبول آ بنائیں کہ تحریری صورت میں ہو اس میں کئی فوائد ہوں گے ایک تو یہ کہ یہ خالصتاً علمی اختلاف ہے علمی مسئلہ ہے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا تعلق اور اثر جو ہے ہم جیسے مولوں پر نہیں بلکہ ہمارے اکابرین جتنے گزر چکے ہیں جس نے میں نے بھی عرض کیا کہ تین زمانوں کے علماء اہل سنت اس کی زد میں آ رہے ہیں تو ہم اپنے اکابرین کی عزت عظمت کو بھی ملحوظ رکھیں اور یہ مسئلہ بھی حق اور سچ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس لیے میری گزارش رائے یہی ہے کہ آج تقریری مناظرہ کے بجائے تحریری مناظرہ ہو کوئی دن مقرر کر دیا جائے بورڈ مقرر کر دیا جائے وہ بورڈ جو ہے اس تحریر کا جواب تحریری طور پر دے جب تک وہ فیصلہ نہ آئے تو فریقین اسی طرح اپنے مقام پر رہیں کوئی اس پر باس کوئی تبصرہ کوئی بات نہ کی جائے یہ میری رائے ہے میں بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتا اس یہ بات کہ اندروں نے پانا ہی چلتا رہے سلسلہ علماء نمائندہ علماء کا بورڈ ہو عوامی سطح پر یہ کھاڑا مولانا فضل الرحمان صاحب سالے سے لکھے ہوئے ہیں وہ کچھ وجوہات کی بنا پر تشریف نہیں لا سکتے جی ہم نے گزارشات پیش کر دی ہیں جی علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی ہیں مولانا مفتی سیالی صاحب ہیں ہماری اس رائے پر آپ اظہار خیال فرمائیں میرے کے مخالف اس متعلق کچھ کہیں سیالی صاحب میرے معزز اکابرین سال سین دامت برکات واجب القدر حاضرین چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے میرے میزبان برادر مکرم حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب الحو اپنے ارشادات عالیہ سے فیضیاب فرماتے کیونکہ آپ میزبان ہیں اور میں مہمان کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں لیکن جیسا کہ آپ نے چونکہ مجھے ہی پہلے بولنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ الحمد بھائی فضل احمد چشتی صاحب جتنے بھی سالوں سے آپ نے اکابرین کے متعلق جی تو جو کچھ بھی ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے منفی اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ میں اپنے اکابرین کی رائے کیونکہ اس میں عوام اہل سنت علماء کا معاملہ تو چلتا رہتا ہے مجھے بھی عوام اہل سنت کی بہتری اسی میں نظر آتی ہے کہ علماء کا بورڈ دونوں جانب سے تشکیل دے دیا جائے اور اندرون خانہ جو ہے اس معاملے کو حل کر لیا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی یہ بات بھی مجھے قبول اور آئندہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے ایک معاملے میں جو بھی رائے آئے گی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے پورا پورا تعاون ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں میرے بزرگ تشریف فرما ہیں میرے مرشد بھی ہیں شیخ بھی ہیں اور میرے بزرگ جناب کے برادر ایسے رہتا میں آپ سے مشورہ کر کے اس متعلق جناب بہتر جی میں کرتا شرکائے مناظرہ السلام علیکم ہمارے صالحین نے جو آخر میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ تحریری طور پر ہونا چاہیے میں اپنے بزرگوار مدل علی کے مشورے کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہوں اور اس کے متعلق یہ ہے کہ میرا رابطہ عرب اور ہندوستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے میں اپنی تحریرات کو ہندوستان کے اہل و وجمات کے علماء کرام اختیار رام کے پاس پیش کروں گا عرب میں اہل سنت و جماعت کے کچھ علماء ہیں اگر سے زیادہ تر وہاں پر وابیت ہے تاہم ضرور وہ بھی خطہ اہل سنت و جماعت کے جید علماء دین سے خالی نہیں ہے میں انشاءاللہ شاء اللہ عزیز ان سے بھی رابطہ کر کے آگے آپ صالفین حضرات اگر اس سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے اور جو میرے ساتھ تحریری طور پر اس مسئلے پر بات کرنا چاہیں گے ان کا انتخاب اگر آپ خود فرمائیں گے اور جن کا فرمائیں گے تو مجھے قبول ہوگا اور اگر میرے فریق کے مخالف اگر ایسا کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے بھی میں حاضر ہوں ان شاء اللہ اپنی اس بات حق کے لیے بہت عمل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے علم عمر میں فرمایا ہے کہ آج آپ دو حضرات تقریری مناظرہ کے لیے تیار ہوئے ہیں ماشاء اللہ کتابیں دونوں کے پاس بے شمار رکھی ہیں پوری تیاری کی ہوئی ہے حق تو یہی بنتا ہے کہ آپ دونوں تحریری مناظرہ جاری رکھیں اوپر بورڈ ہونا چاہیے اس میں سے یہ ہے کہ آبی جتنے طاقت جو عدد پر یا طاقت پر علماء منتخب کر دیں ان کی طرف سے بھی ہوں وہ ایک بورڈ ہو دونوں طرف کے علماء کا بورڈ ہو علماء اہل سنت ہوں تو چاہے پاکستان کے ہوں یا جہاں بھی ہو یا وہ بورڈ جو بھی فیصلہ کرے خود فیصلہ لکھے یا کہیں بھیجے تو بورڈ کا انتخاب بھی آپ دونوں حضرات کا اگر آپ میں سے کوئی تحریر مناظرہ جاری نہیں رکھنا چاہتا تو وہ بھی آگاہ فرما دیا جائے اتنا ہی ہے کہ کوئی جس طرح آپ نے شرائط میں لکھا کہ سوال جواب کے لیے وقت محدود نہیں ہوگا لیکن تاریخ کوئی معین ہونی چاہیے کہ اس تاریخ تک جب کہ تحریریں دونوں طرف سے پہنچ جائیں گی اب بورڈ جو ہے وہ ہفتہ دو ہفتے جتنا دن ٹائم لے تو ان دنوں میں فیصلہ آ جانا چاہیے بورڈ کا فیصلہ مقررہ تاریخ پر آ جانا چاہیے اور جب تک وہ فیصلہ نہ آئے تو اس مناظرے کے حوالے سے اس موضوع کے حوالے سے کہیں بھی کوئی بات نہ کی جائے جلسہ میں نہ کی جائے کسی محفل میں نہ کی جائے اس میں مسئلہ کیا حل سنت والجماعت کی عزت کا بھی سوال ہے اور آپ جیسے علماء کی عزت کا بھی سوال ہے اس وقت ہمارے درمیان اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت سے تعارف نہیں ہے حضرت صاحب کے برادر ہیں تو حضرت شیخ العزیز حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ہمارے یہاں تشریف فرما ہے بہت بڑی شخصیت ہیں لیکن میں عرض کروں گا کہ اس دونوں باتوں سے میں اور حضرت اس وقت الگ ہو رہے ہیں مناظرہ تحریری کے لیے بھی آپ دونوں تیار ہیں تو آگاہ فرما دیجئے بورڈ کی تشکیل کے لیے آپ دونوں حضرات ہم دونوں کو نام پیش کر دیں گے تو ہم ان سے رابطہ کر دیں گے یا کوئی اور صورت ہے تو وہ فرما دیں اجازت ہے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ کے ساتھ تحریری طور پر بھی جو آپ کا موقف آیا ہے اس پر تحریری طور پر بھی اس ساری کاروائی کے لیے مناظرہ کہہ لیں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے بالکل تیار ہوں اور میں اپنے آپ نے جیسے کہ جفت اور تاک کی بات فرمائی تو طاق ٹھیک ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز ہے لہٰذا میں اپنے دو مزید معاونین ساتھیوں کے اسماع گرامی بھی پیش کر دیتا ہوں لیکن میں ایک درخواست کروں گا اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہ آپ اکابرین نے جس طریقے سے آج شفقت فرمائی ہے جبکہ آپ سے رابطہ جو ہے وہ بنیادی طور پر نہیں ہوا لیکن اہل سنت و جماعت کے وسیع تر مفاد میں شفقت فرمائی اور ہمارے اوپر دست شفقت رکھا تو درخواست یہ کروں گا کہ آپ ہستیاں ایسی ہیں کہ الحمدللہ للہ فریقین کے درمیان مسلم ہیں اور اب بھی فریقین میں سے کسی نے سر نہیں اٹھایا اور لبیک کہا ہے تو الگ نہیں فرمائیں بلکہ میری درخواست تو یہ ہے کہ جو فیصلہ سنانے والا بورڈ ہوگا بلکہ ہمیں بورڈ کی مزید ضرورت نہیں ادھر تو تین تین جتنے بھی منتخب ہوتے ہیں ہو جائیں تحریری کاروائی کے لیے لیکن فیصلے کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنا بھی وقت لے لیا جائے آپ دونوں اکابرین ہی آئندہ بھی ہمارے اوپر شفقت فرمائیں اور اسی طریقے سے مہربانی فرمائیں انشاءاللہ کہ ایک تو یہ مسئلہ عالمی مسئلہ ہے یہ نہ ملکی ہے نہ کچھ جماعتی ہے یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے اور یہ عوامی مسئلہ بھی ہے کیونکہ ایمان اور دین کا تعلق تمام کے ساتھ ہے اس وقت جو ایمان پن بن رہی ہے جو بن چکی ہے وہ سب سے متعلق ہے میں یہ گزارش کروں گا جیسے میں نے پہلے سراتن عرض کیا کہ ہندوستان کے علماء مشائق اور عرب کے علماء کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا میں اپنی تحریرات کو محرب کر کے عرب میں بھیجوں گا میں نے ایک استفتان ابھی ایک نیا ترتیب دیا ہے مسٹر جناح کے متعلق وہ آپ کو میں ابھی پیش کروں گا اپنے فریق مخالف کو بھی ابھی پیش کروں گا اس کو میں نے مرب کیا ہے عرب میں بھیجوں گا اور ہندوستان میں بھی ان شاء اللہ تو میرے خیال میں اگر فقط یہاں کا کوئی بورڈ ترتیب دینے کی بجائے یہاں اگر اس کو اسی طرح رکھا جائے کہ تحریر ہو بات تحریر کے ذریعے ہو لیکن اس کی تصدیقات کے لیے عالمی رابطہ ہونا چاہیے اور عالمی فیصلہ سامنے لایا جائے کا کوئی ہندوستان کا ہونا آپس میں مل بیٹھے نا افام کا اور سروس اس کا کیا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ دونوں فریق اب تو فریق ہی کہہ رہے ہیں نا ہم تو کسی کو نہیں کہا یہ فریق کر وہ فریق جی، جی۔ دونوں فریق ایسا ووٹ بورڈ کے لیے آپ نام دیں جو جن کو ہم جمع کر سکیں اب یہ ہے کہ آپ یہ سفارش کر سکتے ہیں یا اپنی دلیل کے طور پر عرب عجم کے دوسرے ملکوں کی علماء کی تحریرات پیش کر سکتے ہیں جی میں کروں گا ان شاء اللہ جتنا قبل جی سے فرما رہے ہیں جی کہ جو بیٹھ سکے اپنی دلیل کے طور پر آپ ہندوستان کے علماء اس کا یہ ہے آپ وقت رکھ لیں میں بھی پاکستان میں نکاح دوڑاؤں گا اچھا پھر یہ بھی ہے جی کہ آپ دونوں کا رابطہ کس طرح ہوگا تحریرات دینے لینے کا پہنچانے کا وہ آپ جس طرح بہتر سمجھے بدریا ڈاک بھی ہو سکتا ہے اور ویسے درمیان میں میں خالی اکرام صاحب ہی رہے اکرام اللہ صاحب آپ درمیان میں رہیں تو جی پہلے کرام صاحب بھی درمیان تو جی، بیٹھے بھی انہوں نے خود لیا ہوگا کسی نے ڈالا نہیں جی جی کہ ڈاک کے ذریعے جائے گا آپ کھانے میں رہتے ہیں نا جی۔ تو ڈاک ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے دیر بھی ہو جاتی ہے ادھر آج ہی ہمیں تو لاہور سے جواب ہی نہیں آیا تو یہ درمیان میں واسطہ ہونا چاہیے تو علامہ صاحب یہ بات میں دوستوں اس کے مشورے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ تاریرات کا تبادلہ پھر ان پر جو فیصلہ ہے اس کا بھی وقت محدود ہونا چاہیے تاکہ ہمارا آگے تبلیغ اور تقریر کا سلسلہ بند نہ ہو جائے بہتر ہے جی آپ یہ وقت جتنا مناسب سمجھا جائے کیونکہ آپ کو علماء ایک تعریف تو جناب علی ایک تعریف تو میں نے آپ کو پیش کر دی ہے جی. میں ابھی ایک تحریر وہی جو آپ کو پیش کیا ہے میں اپنے فریق کو پیش کر دیتا ہوں اور ساتھ آپ کو باہر کی تحریر کا بھی تو انتظار رہے گا نا جی عرب سے انڈیا سے جی جی علماء سنت وہ میری ذمہ داری ہے جی۔ لیکن اس وقت جو سردست مسئلہ درپیش ہے جی۔ اس تحریر کا جواب یہ تحریر کر دیں حضرت آپ پڑھ چکے ہیں علامہ صاحب کی تحریر تو آپ کے خیال میں کتنا ٹائم ہونا چاہیے آپ جواب لکھیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب چشی صاحب بھی لکھیں تو جتنے دن آپ اپنے لیے رکھیں تو اتنے دن علامہ صاحب چشتی صاحب کی کوئی اور تحریر ہے تو وہ عنایت فرما دیں ان شاء اللہ تعالیٰ پندرہ پندرہ دن رکھ لیے جائیں تو پندرہ دن میں ابھی ہمیں مل جائے گی تحریر تو ہم پندرہ دن میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے اور آگے ان کا جواب الجواب جو بھی ہے یہ سلسلہ بورڈ کی خدمت میں پھر پہنچتا رہے گا کیوں حضرت پندرہ پندرہ دن فرما رہے ہیں میرے خیال میں ایک ماہ کے اندر یہ سارا کام تمام ہونا چاہیے پندرہ دن ان کے لیے پندرہ دن کا یہ ہے نا جی ایک ماہ مجھے تمام خطابات سے چھٹی کرنی پڑے گی ہم تسلی کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارا کام کروں گا اور آپ کی تاریخ ہے وہ جواب دیں گے جواب دیں گے سلسلہ بھی ڈاک کا ہے تین چار دن تو ڈاک میں بھی لگ سکتے ہیں تین دن تو لگ نہیں نہیں ایسا بندہ کر کا ہل جا نہیں ڈاک کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے جی ہم اپنے ایک مہینہ دونوں کو قبول ہے ٹھیک ہے میں تو ایک مہینہ یعنی پندرہ دن آپ کے لیے جی، آپ کی طرف سے جی۔ اور پندرہ دن نظر چشتی صاحب کے لیے نہیں جب آپ کے قلم رک جائیں گے ہاں۔ رک جانے چاہیے سیاہی خشک ہو اچھا، جانے چاہیے چلتا رہے گا سلسلہ پہلے جیسا دعوی ہے یا اور جی۔ یہ اس دعوے کا ایک جز ہے اچھا اس کا جز ہے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو کہے جو کہے تو ٹھیک ہے لیکن باقاعدہ اس کہنے کی سند ہونی چاہیے تاکہ ہم اس پوری تفتیش کر سکیں وہ تبھی ہم تحریر کریں گے وہ یہ جو اگر آپ چاہیں تو میں یہیں پر آپ کو کتابیں حوالے وغیرہ جی نہیں نہیں ہم مناظر شروع نہیں کریں جو کوئی طے ہوگا وہ بھی ہم تحریر کریں گے کہ آج اس طرح جمع ہوئے ہیں اور ہم دونوں کی درخواست پیش ہوئی اور دونوں عالم دین مناظرین نے صالحین کی درخواست کو قبول کیا اور یہ طے ہوا یہ سب ہم ابھی تحریر کریں گے آپ کو بھی تحریر دیں گے اسی صاحب کو بھی تحریر دیں گے باقی میں اتنا گزارش کروں گا کہ جن جن حضرات کے خلاف میں نے خطاب میں کچھ کہا ہے وہ میری نظر میں اکابرین میں سے نہیں ہے لہذا مجھے ابھی فیصلے سے پہلے اکابرین کا توہین کرنے والا یا ایسے الفاظ سے جو ہے متون نہ کیا جائے برائے مہربانی جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد نہیں حضرت ایسا نہیں جب تک فیصلہ نہیں آتا آپ اپنی ان تحریروں کے بارے میں یا ان تحریروں کے بارے میں وہ حضرت صاحب کچھ بیان نہ کرے نہیں میں اس کا آپ میرے مطلب نہیں سمجھ سکے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریزن سراہتن یا کنایتن میرے متعلق ایسے الفاظ سے گریز کیا جائے کہ ہاں۔ تک اپنی تقریر میں ماضی کے اندر اکابرین کی توہین یا گستاخی یا بے ادبی ایس سی کی طرف سے ہوتی رہی ہے یا مطلب ہے کہ سمجھی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جن کے خلاف بولتا رہا ہوں وہ میری نظر میں اکابری نہیں ہے جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ان کو جب اکابر میں سمجھوں گا تو پھر اگر ان کی توہین کروں گا تو میں گستاخ اور توہین کنندہ قرار پا سکتا ہوں فرما دیا جب جی۔ بورڈ کا فیصلہ نہیں آتا ہے تو بیان جو ہے جاری نہیں ہوگا اس محفل میں کرنا چاہتا ہوں اس محفل میں میں نے تاری رن کچھ محسوس کیا ہے جس کی بنا پر میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جی جی اور نہیں جو اختلاف ہے اطراضات ہیں آپ کو جن پر رہے ماہ تک جی۔ آپ خاموش رہے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم دیا ہے مطالعہ آپ کا وسیع ہے آپ کے ہر تقریر میں نیا موضوع ہوتا ہے آپ اور موضوعات پر خطابات فرمائیں مجھے کوئی خطاب کا مطلب- میں ایک ماہ میں چھٹی کروں گا میں جو عرض کر رہا ہوں ایک ماہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں یا خطابات میں کہتا ہوں تو میں اپنی زبان کو روک کر یہ قلم والی زبان کے ذریعے جو میں کہوں گا وہ کہہ ڈالوں گا میں یہی ہے آپ مطمئن رہیں کہ ایک مہینہ جو آپ نے وقت متعین کیا ہے اس میں میرے خطابات کا سلسلہ ہی منقطع ہوگا میں صرف تاریخ پر زیادہ لگ جائے گا ان کے لیے تو مہینہ ہے جی اب بورڈ جو تشکیل دے میں مہینے میں سب کچھ ختم کرنا چاہتا ہوں میں اپنی تبلیغ کو بند نہیں رکھ دو چار دن ہی کافی ہیں بورڈ کے لیے نہیں ہم ان کو کہہ دیں گے نا کہ چار دن سے زیادہ وقت بورڈ نہ لے رکھ دے تو مہینہ جواب جواب اور جواب ان مہینے چ اپنے کلب روک دینا اگے ہے بورڈ بورڈ واسطے سا زیادہ زیادہ چار دن رکھ دیں میں نے جو کچھ تحریر کیا ہے یہ صرف تنظیم المدارس کے مطالعہ پاکستان سے اپنی فارم سمجھ کے مطابق پیش کی تاریخ کیا اس کے علاوہ باقی کتب موجود ہیں میں ان پر لکھوں گا وہ پیش کروں گا اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ جس طرح ممکن ہو نہیں کچھ آسانی بھی بنائیں فیصلے تک پہنچنے کے لیے آسانی بنا جی جو دعویٰ آپ کا پہلے مل چکا ہے جی وہ ایک دعویٰ ہے آپ کا جی اپنے سائن مور کے ساتھ آپ نے روانہ کیا ہے مکمل ہے آج آپ یہ دے رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی جز ہے تو وہ اگر قبول کرتے ہیں جز کے طور پر تو ٹھیک ہے تو پھر اسی کو آپ رہنے دیں اس کا وہ جواب آپ کو تحریری طور پر دیں گے اس جواب کا آپ نے جواب لکھنا ٹھیک کیوں کرنا تو بورڈ کے لیے آپ دونوں کو ہفتہ دیا جاتا ہے ہفتے کے اندر آپ نام پیش کر دیں گے چند علماء کے نام آپ دیں آپ چند علماء کے نام دے دیں گے اب یہ ہے کہ ان علماء کو اکٹھا کرنا بلانا ظاہر ہے لاہور سے باہر کے بھی ہوں گے تو اگر آپ دونوں کا کوئی بائک ہے پیچھے کوئی ہیں تو یہ جو ان کو اکٹھا کرنا بلانا یہ کوئی قربانی دے سکتا ہے مالی اخراجات کے لیے کوئی ذمہ داری لے لے یا اکرام صاحب کو ہم نگران بناتے ہیں مالیات جو طے ہو جائیں وہ ان کو جمع کرا دیے جائیں یہ علماء رابطہ ہم کرا دیں گے جو نام آئیں گے اول تو یہ خود ان کو تیار کریں گے جن کے یہ نام دیں گے فریقین باقی ان کے لیے اخراجات کیا کہ یہ خود ہمیں بلا کر دیں گے اپنے اپنے علماء جو بورڈ میں آئیں گے یا کسی اور شخص یا تنظیم پر یہ اخراجات ان کے بلانے کے جن حضرات کو میں منتخب کروں گا جی ان کے تمام اخراجات میں اپنے ذمہ لوں گا آپ کے ذمے ہوں گے جی، چار دن ان کو دیے جائیں گے چار دن پانچ دن ہوتے ہیں ہفتے کے اندر یعنی ہفتہ کے دن سے لے کر جمعرات تک ایک مہینے کے بعد ان کو یہ پانچ دن دیے جائیں گے وہ جہاں بھی بیٹھے لاہور میں کہیں بیٹھ جائیں پھر جمعہ آ جائے گا نا جی جمعہ تو پھر کوئی نہیں چھوڑتا نا پانچ دن کافی ہیں انہوں نے تو تحریروں کو دیکھنا ہے یا آپ تحریریں ان کو پہنچاتے رہیں جو تحریر آپ کے پاس آئے آپ ان علماء کو پہنچاتے رہیں تو یقیناً آپ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے علماء اہل سنت ہی ہوں گے تو لہذا جو بھی ہوں اتنا ضرور ہے کہ نمائندہ علماء ہوں آج ہمارا دل دکھ ہے یہاں پہنچ کر یہ دکھ کی وجہ سے یہ باتیں تجویزیں یہاں آ کے سوچی ہیں تفصیل کسی موقع میں کر دوں گی کا اور بزرگان کا میں انتخاب کروں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر چشتی صاحب اختلاف کر دیں کہ میں ان کو اکابر نہیں مانتا اور پھر ان کے فیصلے سے بھی وہ جو بورڈ تشکیل پائے اس لیے اگر حضرت اجازت فرمائیں آج اس بورڈ کا جو سرپرست ہو کہ بلا شیخ لدی صاحب کو بنا دیتے ہیں ایک سرپرست ہونا چاہیے اگر آج مناظرہ ہو جاتا تو فیصلہ تو آپ اکادمی نے دینا تھا اس لیے پندرہ پندرہ دن کے بعد جب ایک ماہ میں تحریریں پہنچ جائیں گی تو پہلے سے ہی آپ دونوں اکابرین پر جب کہ اتفاق ہے الحمد للہ تو اگلے ہفتے میں آپ فیصلہ جاری فرما دیں کیونکہ آپ کا انتخاب پہلے حضرت چشتی صاحب نے فرمایا اور ہم نے اتفاق کیا ہے بات آپ دونوں ہم نے بہت کچھ سوچا اس لیے آج کے دن سے پہلے آپ مجھے پہچان تو میں نے آج آج زیارت کی ہے دیکھا جی نام نام بھی آج پہلے اچھا، جی۔ میرا خیال ہے یہاں چشتی صاحب یا آپ کے بھائی صاحب بیٹھے ہیں یا چند شاگرد مجھے جانتے ہیں اور تو کوئی نہیں پہچانتا مجھے کتنی دیر یہاں گیٹ پہ رو کے رکھا اندر نہیں آنے دے رہے تھے میری کیا حیثیت ہے کہ میں فیصلہ کروں اور میں نے بھی آپ کو پہلی بار دیکھا باقی اگر نے بھی آج پہلی بار شاید دیکھا کام کا طرح کہاں پہنچ رہا تھا تنظیم المدارس بانی حامی اور میں اور آپ کیا حیثیت ہے تنظیم کی نمائندگی ہماری ہے قبلہ شیخ العزیز صاحب تشریف فرما ہے میں نے ادبن پوچھا ہے کہ بیک ہمارا کوئی ہے یا ذاتی حیثیت میں ہے تو فرما رہے تھے کہ ہم ذاتی حیثیت میں پھر ایسا کیا جائے جی۔ جی، ہماری ذاتی حیثیت ہے تنظیم کی طرف سے ہم نہیں بات ہی نہیں کی ہم تو ویسے ہی آ گیا آپ سنت کا یہ تو وقت گزارنے والی بات ہے یہاں سے ہم نکلتے یا طرف کاروائی اکرام صاحب کی طرف سے رہی جی۔ آپ سے ساڑھے لاکھ اب تو نہ کیا اکرام صاحب نے کہا تھا یہ ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جی اکرام صاحب نے کہا لیکن آپ کی تحریر ان کے پاس تھی کہ فلاں کو سالس بنایا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ اصل یہ تھا جی یہ وہ سارے علاقے دن چھوڑا ہیلی ہی پوندی ہے جی یہ چھوڑا ہیلی بنی ہے اکرام صاحب ہمارے محترم ہیں لیکن ہماری کسی جمع یا تنظیم کے نمائندہ نہیں ہے انہوں نے بہت قربانی دیا بس جو ہو جا اب کوئی صاف لکھنے والا آدمی دے دیں جی اچھا میں ایک عرض کروں گا کہ سیالوی صاحب شوکت سیالوی جی ہاں، شوکت سیالوی صاحب یہ تنظیم المدارس والوں کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں جس طرح کے سعید اسد صاحب کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور وہ میرے پاس تحریر موجود ہے اب آگے جو تحریر ہوگی یا تحریر مقابلہ ہوگا تو یہ کن کے نمائندہ قرار پائیں گے ان کی ذاتی حیثیت ہے یا ان کے پیچھے کوئی جی، جی، مجھے پیش کر آج کے تقریری مناظرہ کے لیے یہ انہوں نے تحریر لکھی ہے لیٹر پیڈ پر تیس دس چھ تاریخ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد شوکت علی سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اساد کو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی طرف سے مولانا فضل احمد چشتی سے مناظرہ میں تنظیم المدارس کا موقف پیش کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے لیکن مولانا فضل احمد چشتی کا ویڈیو فلم بنانے سے مسلسل انکار ہے اور حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسد صاحب کا ویڈیو فلم بنانے پر اصرار ہے کیونکہ حضرت علامہ سعید احمد اسد صاحب کا موقف صحیح ہے کہ ویڈیو کے بغیر اس فطرے کا منہ بند نہ ہوگا اور مولانا سعید احمد اسد صاحب کا یہ کہنا ہے فضل احمد چشتی میری ویڈیو والی شرط مان لے تو میں ہم وقت مناظرے کے لیے تیار ہوں ترین صورت حضرت مولانا شوکت علی سیالوی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نیابت اس مناظرہ میں تنظیم کا موقع پیش فرما کر شکریہ کا موقع عنایت کریں ٹھیک ہے ایک میں گزارش کرتا ہوں میں جناب سے جی جی میں میں اس تحریر پر تھوڑا عرض کروں گا کہ جو لکھا ہے کہ سعید اسد صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے اور میں گزارش کرتا ہوں جی میں گزارش کرتا نہیں میں جواب نہیں عرض کر رہا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ادھر تو فتنہ بغیر مووی کے ختم نہیں ہو سکتا ٹھیک موقف وہی ہے اور ادھر آپ تحریر پر سارے آمادہ ہو چکے ہیں اور وہ بھی آمادہ ہو گئے ہیں تحریر تو انتہائی خفیہ چیز ہے ختم کرنا مقصود نہیں ہے نہ فتنہ ختم کرنا مقصود ہے اور نہ ہی سعید اسد کا وہ موقف ہے اکرام صاحب نے مجھے اپنی زبان ہی کہا تھا کہ اس انہوں نے کہا ہے میرے پاؤں پہ چمبل ہے میں چمبل کی وجہ سے نہیں آ سکتا یہ سامنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھے یہ ادھر پیش کیا گیا ہے اور بعد میں چمبل والی ہے گزارش یہ ہے کہ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کا نمائندہ میرے پاس روانہ کیا گیا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنی زبان یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاؤں پہ چمبل ہے اگر ٹھیک ہو گئی تو آ جاؤں گا اگر نہ ٹھیک ہوئی تو نہیں پہنچ سکتا یہ تو ضمنی سی بات آ گئی اس میں یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے نا جی کہ سوال یہ تھا تنظیم المدارس کی طرف سے ہمارے اتھارٹی ہے تحریر آ گئی ہے لہٰذا ان شاء اللہ تعالیٰ تنظیم کی جانب سے جو موقف ہے ہم اسی کی ہی وضاحت کریں گے اور اسی پر جی، تحریر آ گئی ہے ہمارے پاس یا نقل ہم پیش کریں لیکن اب اس کے بارے میں مجھے سوچنا پڑے گا کہ یہ درپردہ کیا بات ہے کہ پہلے تو بغیر مووی کے یہ کام ممکن نہیں تھا اور فتنا ہی ختم نہیں ہو رہا تھا اور اب ایک دم اتنا تنزل اتنا تنزل اتنا تنزل کے تحریر کے ذریعے انتہائی سارا کام کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے مجھے اس بارے میں بہت قلق ہوگی اور میں جی ہوں پیدا ہوئی ہے پیشی کی ہے الحمد للہ تو ستاون فرمایا جی خریدا قبول کر لیے تو پھر آپ برائے مہربانی ایسا کریں تنظیم المدارس والوں کو یہ ساری بات بتائیں ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ فتنہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس بات پر آمادے نہ ہوں وہ اس کو تسلیم نہ کریں آپ کے فیصلے جی۔ کو تنظیم والوں کو یہ فیصلہ پسند نہیں ٹھیک نمائندہ اپنا ہٹا دیں گے ٹھیک تو پھر میں سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ان سے رابطہ کر کے ان کو ساری حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے بعد پھر مجھے یہ لکھیں اور بتائیں کہ وہ اس کو تسلیم کر چکے ہیں اور پھر میں سوچوں گا سوچنے کے بعد یہ سلسلہ پھر جاری ہو جائے گا ان شاء اللہ ہم پیش کرنے پر تیار ہیں لیکن آپ پھر اس بات کو تسلیم کریں اور جاری کر دیں سلسلہ <laughs> ہاں، اس تنزل پر میں کلک میں آ گیا ہوں اس طرح میں ہوں کہ اس میں یہ میں سوچ رہا ہوں وجہ کیا ہے آخر مجھے بھی تو وقت دیا جائے کہ میں اس پر ٹھنڈے دل سے علیحدگی میں یہ سوچوں کہ ماجرا کیا ہے کیا وجہ اتنا تنزل ایک دم کیوں اختیار کر لیا گیا ہے کیوں دے رہے ہیں جی آپ کا مطالعہ ہے صحیح درد نو نو میرا ضرور کوئی ہو آپ کا مطالعہ تنظیم ہے جی لیکن میں تنظیم نے مقرر کیا آپ جی۔ تنظیم نے ان کو مقرر کر میں تنظیم کی تقرری کا معاملہ آپ الگ رکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ تنظیم کی تقرری پر مجھے اعتراض نہیں تنظیم کے ان دو فیلوں پر مجھے اعتراض ہو رہا ہے کہ پہلے تو فیل یہ تھا کہ ویڈیو پر ہر صورت میں زور دینا چاہیے وہ موقف صحیح ہے کیونکہ اس کے بغیر فتنہ ختم نہیں ہو سکتا اور اب یہ ایک دم میں عرض کروں گا کہ آپ نے فرمایا جی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے نزدیک جائز نہیں آپ کی یہ تحقیق ہے لہٰذا جی میں ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہونے دے رہا تو تنظیم نے تنسل جس کو آپ تنزل کہہ رہے ہیں میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تنظیم نے فوراً جو ہے دوسرا بندہ جس نے کہا جی ٹھیک ہے کہ مناظرے کی اور جی، کی ریکارڈنگ آڈیو پر ہو جانی چاہیے تو تنظیم نے تنسل کب کیا ہے انہوں نے یہی چاہا ہے کہ ہر صورت میں معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جانا چاہیے لہٰذا انہوں نے اپنا دوسرا نمائندہ ہے اور آپ نے فوراً تحریری مقابلہ تسلیم کر لیا ہے جی، جی۔ تو یہ تنظیم کا ہی تنزل قرار پائے گا جی، جی، آپ کی اصطلاح ہمیں لام شاہ فی اصطلاح ہاں۔ تو جس کو آپ کو پہلے جو کچھ بھی ہے گزارش تو یہ آج جو کچھ ہم نے اکادرین کی رائے کو جی ہاں جی تو یہ بنیادی صرف یہ ہے کہ تاریخی صورت میں خیال نہیں پیدا ہوگا پہلے جو کچھ بھی ہے گزارش تو یہ آج جو کچھ ہم نے اکادرین کی رائے کو جی ہاں جی جی اور صرف یہ ہے کہ صورت میں عوامی پیدا ہوگا اگر صورت ہو حق مقصود ہو پڑھ بھی جی۔ سکتا ہے اس لیے ہم نے یہ اصطلاح کی کہ تحریری طور پر ہو جائے تو اچھی بات ہے ریکارڈ حضرت محفوظ ہو گیا ہے کیسٹ کے اسی گل سارے لکھ اس جو محفوظ ہویا ہے یہ لکھنا ہے نا جی ہاں۔ یا اور کچھ اضافہ کرنا تو پھر دسو سینا اچھا، ہاں جتنے دو تین باتیں آ گئی ہیں لکھو گے اس مقصد کے ہاں۔ لیے ہم نے تقریر میں لکھنا چاہ دیا آج اس تاریخ کو مولانا یا صوفی صاحب ہیں یا بزرگ ہیں اکرام اللہ صاحب کی بلانے پر ہم قبل شیخ اور میں حاضر ہوئی جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ مفتی فضل چشتی حضرت علامہ آپ شوکت عزیز ہیں یا صرف شوکت اچھا میں آگے عزیز سمجھا رہی ہوں اچھا، شوکت علی سیالی صاحب کے بہن جو مناظرہ طے تھا دونوں فریق مناظرے کی مکمل تیاری کر کے آئے بیٹھے کتابیں سامنے رکھی پچیس پچیس لوگ دونوں طرف سے موجود تھے تو دعا افتتاح کے بعد قبلہ شیخ العزی صاحب نے فرمایا کہ احسن طریقے سے یہ نظاہ ختم ہو جانا چاہیے عوام یا سر عام اس اختلاف کو نہ اچھالا جائے اسی ضمن میں میں نے عرض کیا کے بجائے آج آج بجائے تقریری مناظرہ کے تحریری مناظرہ ہونا چاہیے اور اس تحریروں کے فیصلہ کے لیے علماء اہل سنت کا بورڈ قائم کیا جائے علماء بورڈ کی تشکیل کے لیے دونوں طرف اپنے اپنے علماء کے نام پیش کریں اور تحریرات کے لیے ایک مہینہ کا وقت رکھا گیا ہے جبکہ بورڈ جو ہے وہ اس ایک مہینے کے بعد پانچ دنوں میں فیصلہ تحریر کر کے اسی طرح مجمع عام میں پیش کرے گا یہ تحریر ہو جانی چاہیے ہم سب کے اس پر دستخط ہو جائیں تاکہ یہاں سے باہر ہم نکلیں ٹھیک ہے کسی کو ہاں اس دوران جو ہے ایک مہینہ سات دن ہاں، کوئی گفتگو نہیں کی جائے یہ گل ہو گئی جی۔ کوئی لکھن والے آ جانے نا جی صاف لکھائی والے جلدی لکھن والے اتنے آ جاؤ اتنے آ جاؤ آپ ٹھیک ہے نا آپ بھی لکھیں اپنا اپنا لکھ لیں اٹھ سے تو نہیں بنے قریب لکھو نا جی چشتی صاحب ہاں جی لکھو نا بسم اللہ لکھا ہی ہے آج مورخا بروز بابا جامع مسیح رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی خطیب جامع مسجد رحمۃ اللہ علمی تنظیم المدارس کے نصاب ہاں، تنظیم المدارس کے نصاب و دیگر موضوعات پر مناظرہ طے ہوا جو طے ہوا تھا اور اس کے فیصلہ کے لیے حضرت علامہ شیخ العزیز محمد اشرف سیالوی اور محمد طیب ارشد سالس مقرر ہوئے وہ روک نہ سکتا تو دونوں میں مہینے میں مہینے کے اندر ان شاء اللہ اپنی مکمل تیاری اور اور مطلوبہ کتب کے ساتھ میری فکر وسیع ہونی جگہ مقررہ جگہ مقررہ جگہ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین علاقہ کا نام لکھا ہے نا آگے لکھے نا وقت مقررہ ہاں، مقررہ وقت پر حاضر ہو اور ہر جمع ہوئے پڑی اور ہر فریق کی طرف سے پچیس پچیس ابا تو علماء چلے کو افراد چلے جی احباب چلے احباب جی افراد افراد نہ لکھیں اچھا، آبا بھی لکھے گئے مطلب ٹھیک ہے لکھے گئے جمع ہوئے افتتاحی دعا کے بعد حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد اشرفی نہیں مسئلہ کو عوامی سطح میں سطح پر لانا مناسب نہیں ہے علماء کی مخصوص محفل میں ایسے اختلافی مسائل بیان کیے جائیں پیش کیے جائیں اور ان کے جوابات طلب کیے جائیں علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ جوابات دیں حضرت شیخ نہ دوسرے چلے حضرت جوابات دیں حضرت شیخ لذیذ صاحب کی اس بات کو محمد ارشد نے اس وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ آج تقریری مناظرہ کے بجائے مناظرین کرام تحریری مناظرہ کریں تاکہ یہ خالصتاً علمی اور اعتقادی مسئلہ علماء تک ہی محدود رہے جملے سی علماء تک محدود رہے اچھا، بن گیا تو ترمیم کرہذا اچھا لہذا مناظرین تحریر دعوی اور جواب دعوی ما دلائل علماء اہل سنت کے بورڈ کو پیش کرے اور وہ بورڈ ان تحریرات پر جو فیصلہ تحریر کرے تحریر کرے جی۔ مناظرے اور دیگر لوگوں کو وہ فیصلہ قبول ہو چنانچہ علامہ شوکت علی سیالی صاحب نے سال رائے کو قبول کرتے ہوئے اعلان کیا تنظیم کے نمائندہ کی حیثیت سے علامہ چشتی صاحب کی تحریرات کا جواب لکھوں گا اور بورڈ کا فیصلہ تسلیم کروں گا جبکہ علامہ مفتی فضل علامہ چشتی صاحب نے بھی چشتی صاحب نے بھی سال حسین کی اس تجویز کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہماری تحریرات پر علماء اہل سنت کا بورڈ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ مجھے قبول ہوگا آگے عنوان بناؤ تحریرات و تشکیل بورڈ عنوان اس اور بھیا صوفیو صوفیو بورڈ کے عنوان تحریرات و تشکیل بورڈ علماء اہل سنت ہر دو نمبر ایک ہر دو مناظر ان کو آج کی تاریخ سے اب وہ مہینے کی کوئی تاریخ سے لکھو آج کی تاریخ ہے آج دو ہے سوال لگو کہڑا مہینہ میں دو لکھ لکھو آج کی تاریخ سے دو کا تت یہ شرکی میں ہر دو مناظرین آج کی آج سوال دی جی کتنے لکھی بیٹھے ہو صوفی بن دے تو پورے صحیح تو لکھو انگریزی تو ڈرتے بیٹھے آٹھ سوال ہے نا تو آٹھ کا آدھا جی کار دہ تک ہاں۔ اپنی اپنی تحریرات ہاں۔ علماء اہل سنت کے بورڈ کو پیش کر دیں گے وعدہ کیا ہر دو مناظرے اپنی طرف سے علماء اہل سنت کے نام Thank کہ وہ انہوں سی نہیں جی. ایک ہفتے دے اندر ایک دوسرے نہ گاہ کر دے سن یہ جی ساری یہ علماء جی، ہے اٹھ شوال تو اردکا تک انہوں کی گھر رات آنا جانا سی اٹھ دکا تو بعد جڑے سب دن ہونے وہ بوڑھ دے جی اچھا کہ لکھے نمبر دو ایک ہفتے کے اندر جی ایک دوسرے کو تحریری تحریری تحریر یا تحریری طور پر پیش کر دیں گے نمبر تین پیش کریں گے نمبر تین علماء بورڈ پانچ دنوں میں ان تحریرات بریکٹ جمن سوائے جمعہ جمعہ کی سوائے روز پر تحریری فیصلہ دے گا چلتا بھی کتنا نمبر ہوں اگر نمبر چار لکھو من ہر دو مناظرہ مناظرین کے ماں بہن سفر جی نمبر دے دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مورخا آٹھ شیوال چودہ سو ستائیس ہجری حضرت علامہ مولانا احمد چشتی سے دس دس دس دس دس سوال ہے دی خطیب جامع مسجد رحمت اللہ عالمین لاہور بریکٹ میں نزد پنڈی سٹاپ کوٹ لکھپت اور حضرت علامہ مولانا شوکت علی سیالوی صاحب بریکٹ میں نمائندہ تنظیم المدارس اہل سنت والجماع پاکستان کے مابین تنظیم المدارس کے نصاب اور دیگر موضوعات مناظرہ جو طے ہوا تھا اور اس کے فیصلہ کے لیے مناظرہ جو طے ہوا تھا موضوعات مناظرہ موضوعات پر مناظرہ جو طے ہوا تھا اور اس کے فیصلہ کے لیے حضرت اللہ شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی صاحب مدہ دلہ الاقدس اور حضرت علامہ مفتی محمد طیب ارشد صاحب مدد اللہ علی ثالث مقرر ہوئے تو دونوں مناظرین اپنی مکمل تیاری اور مطلوبہ کتب کے ساتھ مقررہ جگہ جامع مسجد رحمت اللہ کو لکھپت لاہور مقررہ وقت پر جمع ہوئے اور ہر فریق کی طرف سے پچیس پچیس افراد و احباب بھی جمع ہوئے افتتاحی دعا کے بعد حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد اشرف صاحب سیالوی دا الاقدس نے دونوں مناظرین کو فرمایا کہ ایسے نازک مسئلہ کو عوامی سطح پر لانا مناسب نہیں ہے علماء کی مخصوص محفل میں ایسے اختلافی مسائل پیش کیے جائیں اور ان کے جوابات طلب کیے جائیں علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ جوابات دیں حضرت شیخ العدیث صاحب کی اس بات کو حضرت علامہ محمد طیب ارشد صاحب نے اس وضاحت کے ساتھ پیش کی کہ آج تقریری مناظرہ کی بجائے مناظرین اکرام تحریری مناظرہ کریں تاکہ یہ خالص علمی اور اعتقادی مسئلہ علماء تک ہی محدود رہے لہذا مناظرین تحریراً دعویٰ اور جواب دعویٰ دلائل دلائل علماء اہل ماں دلائل علماء اہل سنت کے ایک بورڈ کو پیش کریں گے اور وہ بورڈ ان تحریرات پر جو فیصلہ تحریر کرے گا مناظرین اور دیگر لوگوں کو وہ فیصلہ قبول ہوگا چنانچہ اللہ قبول کرنا ہوگا چنانچہ علامہ شوکت علی سیالوی صاحب نے صالحین کی اس رائے کو قبول کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں تنظیم المدارس کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے علامہ فضل احمد چشتی صاحب کی تحریرات کا جواب لکھوں گا اور بورڈ کا فیصلہ تسلیم کروں گا جبکہ علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے بھی خالفین کی اس تجویز کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہماری تحریرات پر علماء اہل سنت کا بورڈ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ مجھے قبول ہوگا تحریرات تو تشکیل بورڈ علماء اہل سنت نمبر ایک ہر دو مناظرین کو آج کی تاریخ سے یعنی دس شوال تا دس چودہ سو ستائیس ہجری تک اپنی اپنی تحریرات علماء اہل سنت کے بورڈ کو پیش کر دیں گے نمبر دو ہر دو مناظرین اپنی طرف سے چند علماء اہل سنت کے نام ایک ہفتے کے اندر ایک دوسرے کو تحریری طور پر پیش کریں گے علم تیسری نمبر تیسرا علماء بورڈ دس سے پانچ دنوں میں ان تحریرات پر فیصلہ دے گا نمبر چار فیصلہ تحریرات پر تحریری فیصلہ دے گا دے گا جی نمبر چار ہر دو مناظرین جی جی جی بریکٹ میں لکھتے ہیں جناب نمبر چار ہر دو مناظرین کے مابین محترم قاری محمد اکرام اللہ نقشہ بندی صاحب رابطہ کا فریضہ انجام دیں گے مکمل اور اللہ تحریر میں یہ اضافہ فرما دیا جائے کہ منتخب بورڈ کے فیصلہ آنے تک فریقین اس موضوع کے متعلق بالکل خاموش رہیں گے اور جو بھی اس پر خلاف ورزی کرے گا پھر ٹھیک ہے جی خاموش رہیں گے جی, اچھا جی، اپنے جی ہاں آپ تو زیادہ مناظر کرنا الحمد للہ مناظر ایسا کر جان گے اتنے اپنے سارے ہتھیار سٹ کے بیٹھے ہیں وہ شیکے لکھنی سی رہے دیں لکھ دیں جلدی کرو نہیں تو بارہ بجتے نہیں اتوں سکھ ہاں؟ مفتی صاحب میں کہ جی اصا کہڑے سکھ بیٹھے ہیں اگر بورڈ دی بجائے جماعت دا لفظ منتخب کیا یعنی؟ بورڈ دی جگہ جماعت علماء سنت دی ایک جماعت جی۔ ہاں، جب وہ ہماری رسول کریم کی زبان کو کبھی استعمال نہیں کرتے ہم ان کی زبان کو کیوں بغیر <laughs> کوئی تبدیل کرو حضرت فاروق اعظم نے ایا کم برطانۃ العاجم فرمایا ہے ایا کم مصنوعات العاجم نہیں کہا وشمس الدین زہبی سند ہو واہن لہ سا بھی ثابت ہے قد ارسله عن عمر رضي الله عنه ليس بمتصل عن عمر رضي الله عنه والمرسل حجة عند امام الاعظم ابي حنيفه رضي الله تعالى قد انقضى بابا البخاري في كتابه في كتاب الجهاد من تكلم بالفارسيه والرطانه وقال عليه ابن حجر وعلامه العينيه ان المصنف تعافى بهذه الترجمه الروايات التي تظهر ان الرطانه ليس بصحيح ليست بصحيحه في الاسلام مفهوم هذا مفهوم ليس بموافق باصل الكتابه موافق اندل اندل امتحان امتحان و میں تین گزارشات حضرت بشری صاحب کی خدمت میں یہ جو اب تک باتیں ہوئی ہیں عرض کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ میرے پاس جو تحریر آئی ہے یہ سوال نامہ جس کا میں نے ان شاء اللہ تعالیٰ پندرہ دن کے اندر جواب دینا ہے تو اس پر یہ سات محرم کی تاریخ والا جو ہے جی, جی۔ پندرہ دن پندرہ دن جواب آنا ہے تو پھر پندرہ دن جگڑے اس کا جواب الجواب لکھا جو مرضی گی جی ہاں پھر یہ تو حق ہوگا کہ جاب جواب تو پھر پندرہ دن تو تھوڑا وقت دو اب تو بھی اپنا تقریباً ختم وہ اپنے ہفتے بہ جان بس میں جو ختم کرنی ہوں تو بھی ختم کر دیں ہاں، سارا کچھ چڑنا پینا جی میں مناظرے واسطے چھٹی کر کے آئے ہو اسی طرح یہ مہینہ چڑنا پینا ہر کوئی کام چھڈ کے تو پھر کام کرنا تاری تدریس نالوں میری تقریر زیادہ اہم ہے میں میں کہاں گا مینو بھی مصروفیت میں نے اسباق بھی پڑھانے ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے میں دس دس ہزار بندے پانچ پانچ ہزار روزانہ سبق پڑھانا ہوں <laughs> وہی تو ذرا مہربانی فرماؤ کہ اے اپنی باقی مصروفیات چھڑ کے دے دیا جائے یا پھر جواب جواب کا سلسلہ جاری رہے پھر اس طرح کرو جی ایک ہی تاریخ رہی اس موضوع سے جو کچھ آپ جنہیں خطاب فرما دیں وہ سارا کچھ تعریف فرما دیں مکمل دلائل آپ نے موقع دیں اسی اسے تحریر کے متعلق اپنے موقع دوتے جملہ دلائل ساری کوئی تفصیل پاس کر کے مہینے بعد ہی بورڈ کے سامنے پیش کر دیں گے وہ دونوں جانے بہن دیکھ کے گزارش ہے ہاں، تین باتیں میں ایک تو یہ کہ یہ جو سات شفال المکرم کی جس پر تاریخ ہے اس کے جتنے بھی پیرے ہیں ان پر مکمل صفحہ دے دیا جائے تاکہ پھر عبارات کے تعین میں کوئی اختلاف نہ ہو جائے یہ جو آئی ہے نا جی الفتا اس کے جتنے پیرے ہیں تو ہر پیرے کا صفحہ نمبر آ جائے وہ مطالعہ پاکستان کا اور کس کلاس کی کیونکہ میٹرک تک کا نصاب ہے نا تنظیم کے اندر تو چھٹی میں ساتویں میں نویں میں دسویں میں تو ایک تو کتاب آ جائے کہ فلاں کلاس کی اور دوسرا کہ ہر پیرے کا جو الگ الگ صفحہ نمبر ہے وہ دے دیا جائے تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہی عبارت آپ بھی مراد لے رہے ہیں تو یہاں پر بعض بات میں نے دیکھا متقدمین میں عبارات کے تعین میں بھی ہو جاتا ہے کہ جی نہیں یہ تو سفے کوئی نہیں وہ نہیں پہنچی ستر سفا وہ ہے جی جی جو پہنچا جی ہاں، وہ ایک جز یہ صرف مطالعہ پاکستان کے بعد سے حال باقی کتابیں ہونی ہے اس پر سفید سب کی موجود ہے سب سب آپ کے پاس اس کا اصل ہے میں یہ رکھ لوں مہربانی اتنے کتنے سارے مواد کے لیے تو ایک مہینہ کم نظر آ رہا ہے اس بات کی مصروفیات بہت زیادہ پھر آج ہی بیٹھ جاؤ دیکھیں جی ایسے تو بحث کر لو ہم تو جی آپ تو لاہور شریف میں ہیں حضور داتا صاحب کی نگری میں اور میں کانوال سے حاضر ہوا ہوں اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں لیکن اکابرین کی رائے درمیان میں آئی ہے جی۔ جی۔ مہربانی دوسرا اگر چشتی صاحب ایک مہربانی فرما دیں اور ایک بات تو ہو گئی تین باتیں میں نے عرض کی کہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جس قائل کے متعلق یہ استفتاح ہے اور سوال فرمائے گئے ہیں تو ان کا ایک محض انفرادی کردار نہیں تھا میں پاکستان کے حوالے سے بلکہ باقی لوگ الٹا یہ تحریر دے اندر سارا کچھ موجود ہے سارے مشاعر متفقن الح جن سے نہ میرا اختلاف ہونا آپ کا وہ فہرست مجھے مل جاتی نا ایک دو دن میں میں نے ان اکابرین جی۔ کا نام یہاں پر پیش کیا ہے جو آپ اور میرے درمیان متفقن علیہ ہیں جو میرے نزدیک متنازع ہوں گے آپ ان کو اکابرین میرے لیے حجت پیش نہیں کر سکتے میں ان کو پیش کروں گا جو آپ کو تسلیم ہوں گا ٹھیک ہے مطلب یہ چیز بورڈ کے ہی وہ تو فرما چکے ہیں جی اب آخری بات جو ہے نا جی تیسری وہ یہ ہے کہ میں پھر یہی درخواست کروں گا حضرت علامہ چشتی صاحب سے کہ جس طریقے سے دونوں ہمارے اکابرین کو آج فیصل کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اسی طریقے سے یہ ذمہ داری بھی انہی ہستیوں کے سپرد کر دی جائے اور انہی دو ہستیوں کا جی جی یہ یہ چھوڑ چھوڑ دیں دیں آپ مسئلہ بعد میں جی، کتنے کتنے کتنے جو ہے وہ ہم اپنے بزرگوں میں سے منتخب کر سکتے ہیں جی یہ تو کتنے کتنے اکادرین جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں الگ الگ چار چار پانچ پانچ چھ چھ جی میرے خیال سے یہ ہالے دیر التوائی رہن دو پھر اصا بدری فون جناب نال طے کر لوا گے تعداد کا مسئلہ نا اصل تو ہوں شخصیات کا تعین ہے نا تعداد تو تو پھر بعد ہونے چاہیے پہلے شخصیات سانو سوچ لین دو ہوا جی, جی۔ وہ ہوئے اپنے ہیں جنہوں نے مقرر کر سو جی، جی۔ لاہور جمع کرنا پوسنے تھوڑے تھوڑے نال نال دے حق ہکل فیصلہ کتنے کلو اس مسئلے کوئی فیصلہ نہیں آپ کے فرمانا چاہوں تو میں الگ الگ منتخب کر سو وہ ایک جماعت ہو وہ کافی یا کوئی سرپرست صدر چند آدمی تین آدمی دو آدمی چلے سفر میں تو ایک اپنا امام اور راہبر اور امیر منتخب کریں جی سربراہ تو ہونا چاہیے تاکہ اختلاف اگر برابر برابر رائے آتی ہے تو ان کی رائے کو حجمی قرار دیا جائے سربراہ ہونا چاہیے ایسی شخصیت کوئی بات پیش دو فرماؤ چاہ کہ تحریرات تے آخری فیصلہ ہوتے ہفتے دے اندر یہ کر لے سو کیوں حضرت جی ہفتے دے اندر تسا علماء دے نام پیش کرنے اکرام صاحب دی معرفت کی ایک شخصیت ہی متفق ہو گئی چشتی صاحب پیش کر سن بورڈ واسطے کیا تھانوں علماء اعتراض کی گنجائش ہے یعنی حسن تو علماء اہل سنت علماء اہل سنت اور مدرسین انشاءاللہ تعالی جی اور جڑے کہ نا مسائل گزارش ہے صحیح میں گزارش کرنا اس مسئلے کا تعلق تدریس نال نہیں یہ عالمی اور انتہائی اونچی فکر کا مسئلہ ہے یہ سیاسی مسائل ہیں اور ایسے مسائل ہیں کہ جنہ دے واسطے انتہائی آلہ آلات چاہیے جیڑا اس خانقاہی نظام دے دائرے تو باہر بھی رہا ہوئے میں میری مراد میں گزارش یہ کرنا جی میری مراد یہ کہ جیڑا بندہ دین دا کامل فام رکھتا ہوئے حالات حاضرہ تو پورا واقف ہوئے شیطانی سیاست اور سیاست نبوی تو پورا باخبر ہوئے ایسی سطح کا بندہ میرے اتنے فیصلہ کر سکتا ہے یعنی دوسرے لفظ میرے تو انہ تمام مسائل دے اندر برتری رکھنے والا فوکیت رکھنے والا فیصلہ کر سکتا ہے اس واسطے میں اس کو چنا گا گا کون جانچا گا جنوں میں سمجھا پوا وہ میرا فیصلہ کی کرے گا میں اس واسطے بیٹھا میرا چونکہ چشتی صاحب اتنے عرصے سے اس مسئلے پر اتنا غور و فکر فرمانے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے اس کے بعد عوامی ہاں، مجھے قوت کے ساتھ لائے تو میں درخواست کروں گا کہ آپ ابھی وہ اس میں گرامی پیش کر دیں ممکن ہے ہمیں اتفاق ہو میں جن کا نام پیش کروں گا آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے جب ایسی بات کرتے نا میرا تو خیال ہے میں اپنے شیخ کو منتخب کروں گا جو میرے مرشد کامل ہیں وہ مجھ پر بھی برتری رکھتے ہیں اور فکری لحاظ سے دین کی سمجھ کے لحاظ سے اس وقت پوری روئے زمین پر وہ برتی رکھتے ہیں اگر کوئی بھائی کلال ان کے سامنے بیٹھ کر بات کر لے تو اس میں گرامی اور حضور خواجہ محمد شفیع چشتی علاقہ کون سا جی؟, جی علاقہ کون سا یہاں لاہور میں ویسے تو آپ جی میری طرف سے جو نام ہے میں یہی بار بار گزارش کرتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بلا سربراہی قبول فرمائے حضرت سید علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کا شفقت فرمائی ہے سیر و توڑ چاروں جی سارے فوقیت رکھے تو شخصیت جی مقرر کر چھوڑو جی اج جی۔ نہیں ہے نا مطلب مشورہ کر لیں ہفتہ ہے یہ تو بات یہ تو بات ہوئی نہیں کہ ہم بنتے وہ نہیں بناتے یہ تو بات نہیں ایک اسی طرح کا ایک سوال کر کے اس کا جواب دیتا ہے انہوں نے سوال ہوا سی بڑے بڑے اکادر جڑے نے وہ سکول اپنے بالن پاندے اس سوال کا جواب آپ نے جو دیتا سی تو میں جناب کی نظر کرنا کہ جس کا خلاصہ ہے کہ آپ نے فرمایا سی کہ وہ اکادر دنیا دے ہیں دنیا دی اکادری انہوں دی جیڑی ہے انہوں دے جہل اور فسق فدین تو تو مانے نہیں نہیں جی وہ اکابر اکابر ہوں ادھر اولاد نو پاندے ہی نہ یعنی انہوں انہوں نے نے تسلیم کیتا لہذا اس گل دے اندر جہے جہے ملوث پام پائے جان گے اصا اصل اکابر تصور نہیں کرنا ہاں ایک سورت مدار یہ مشنری سکول ہیں جڑے انگریز سارے ممالک فرانس ہو گیا قابض جی مصر و شام دے جی ایسے ہو گیا برطانوی استعمار قابض انہوں نے مشنری سکول جڑے قائم کیتے جنہاں دا پرنسپل بھی عیسائی اور انگریز جنہاں دا سارا عملہ اور پورے دا پورا سٹاف پڑھانا لگی انگریز جی۔ جنہاں نے تعلیم سارے اپنے طرح میں جو کچھ کرنا ہی اے ناد وچ کوئی نہیں تحذیر المسلمین مم مدار سن نصارا جنہاں مشنری سکول کیا جاندہ ہی اچھا ٹھیک ہے جی اسی اپنا نصاب جڑا ہے وہ اسی پوری ایک بالغ نظری کے یہ سمجھتے ہیں اور علماء کرام کہ تسی تنظیم المدارس کی گل ہے اکابرین کا تعلق تنظیم المدارس کے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ تعالیٰ سارے اکابر دے پچھوں نے کوئی شک نہیں سید السادات نے لیکن یہ نہیں گزارش ہے کہ وہ کر رہے ہیں مشنری کی سکولوں کی گل جنہوں نے قائم ہی انگریزوں نے کیتا یہ جناب والا جو جی، اضافت میں گزارش کرنا جی میں اضافت تو اس نے اس دلتے لا رہے ہو جنہا ہے مسلمانوں کے سکولوں دلتے اور بالخصوص علماء ساز ادارے دلتے جنہوں نے بانی علماء جنہوں نے سٹافت علماء محتم علماء کتاباں علماء دیا لکھی ہوئی بچ انہوں نے جڑے انگریزی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے جدے ہو جائے گا لیکن تھی مدارس نسارا مشنری سکول کا اطلاق کر رہے ہو دینی مدارس کے اور وہ بھی جڑے کہ مسلمانوں نے آزاد ملک چ خود اپنی رائے دل قائم کیتے ہیں ٹھیک جی۔ ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جناب ٹھیک <laughs> ہے جناب گزارش ہے کہ تسا مدارس دی اضافت نسارا دی طرف ہونے جی انہوں نے مشنری قرار دیتا ہے جی تے جتنا اس لیے دنیا دے اتنے سکول کالج ہیں جی یہ علماء دے انگریزی سکول قرار پاندے ہیں یہ نسبت انگریزی نال لگدی ہے یا دینی لگدی ہے اسلامی لگدی جڑے سکولوں دے پڑھتے ہیں یا پڑھا یہ بھی انگریزی نے گزارش ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی جی. ہو کوئی ہوگی جی. پیسہ انگریزی مدرسہ انہوں آخان گے جس دے اندر اس دی امداد آئے اس دے منصوبے نال کوئی شرط رکھی جائے اس دی حکومتوں کے براہ راست یا بلا واسطہ یا بل واسطہ جس جس کے اندر مداخلت وہ کی جائے گی وہ آن جی میں جامع نہیں جی نینسی پاول آئیے مدارس کا دورہ انگریزا کیا اتنے آن کی امداد دینا پہ انگریزی مدرسے نے باوے کو ملا کھولے باوے کو پیر کھولے گزارش یہ ہے جی ہر ایسا ہر ایسا نہیں شاید جس نے سارے بالکل ایک ہے سی کہ مسلمان ہی سیاسی خود ملک ہے وہ انگریزی قانون ہے کہ نہیں گزارش مدارس مدارس حکومت کھولے کھولے قبضے یعنی کیڑی پاکستان کی حکومت نے کھولیا برطانیہ کی حکومت رجسٹریشن کی ہوں رجسٹریشن کا کی مطلب ہوتا ہے نکاح کی رجسٹریشن کی چیز ہے جی نکاح کی رجسٹریشن کی چیز ہے کون کرتا ہے تو نکاح جی رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ بھی انگریزی لانا جتنا شرط لکھی کریں پڑھ کے نکاح کی رجسٹریشن بھی فتوا جاری میں فتوا جاری کی بیٹھا کہ جہاں نکاح فارما دے جو کچھ لکھا کھڑا ہے کفر ہے یہودیت اس کے اندر سب تو ویڈی ایک لانت لکھی کھڑی ہے کہ پہلی پہلی عورت اجازت لئیے ایک ہی اسلام ہے اگر نکاح فارم پہ نہ لکھا کھڑا ہوئے تو آزاد بنے کس طرح کے علماء اسلام نے کیا اس شرط قبول کیتے جی فارم میں عرض کرنا جی اگر علماء قبول نہیں کیتا تو نکاح فارم کیوں لے کے نکاح کو پڑھا دینا میں نکاح پڑھانے چھڑ دیتا میں دس سالوں کو میں نکاح دینا پڑھا دینا میری گزارش یہ ہے میری گزارش ہے کہ تھی پھر نا جی کم از کم سربراہ کا کرو راج کر دیو جی ہاں۔ انہوں گل پھر اوتھے دی اوتھے رہے گی نا جی ہاں۔ چپ شیخ نبہانی تصا فوجی بیمال لاجر بہ قائل ہو کی اس کا رد انہیں خود کر چڑیا ہے الفسل سے پیش کر کے فین کل تین سارا مدارس لم یشکر تو ہر تعلیم اولاد المسلمین دین نسرا ودخولهم مع اولاد النصارى الى الكنائس بل يعلمون في هذا المدارس اللغات والعلوم الدينيه فقد فكيف الحكم في هذه فعلم انه لا يجوز دخول اولاد المسلمين وتربيتهم في هذا المدارس هذا لانهم يتركون الصلوات والاداب الاسلاميه ولا يتعلمون شيئا من عقائد دينهم واحكام التي هم في غايه الاحتياج اليها في اول عمرهم بل يضيعون ما تعلموه منها فاذا ربوا في ربوا في هذا المدرسه يتعلمون الاداب النصرانيه نحو عدم الاستنجاء والتزن والتزمخ بالنجاة النجاسات وتمضي عليهم السنوات العديدة لا يسمعون فيها كلمة التوحيد وتدخل في محادثات ومحاورات مع أولاد النصارى والمعلمين منهم جمل كثيرة تخل بعقائد مدراجا في أثناء العبارات وهم لا يشعرون بذلك لأنهم صغار لم يعرفوا ما يخل بالدين وما لا يخل فترسخ في نفوسهم تلك المعاني المدرة چشتی صاحب میں گزارش کرتا آپ آپ آپ کی کی اس اس عبارت کا اطلاق تنظیم اور مدارس سے انہوں نے فرمایا جی سوال پتا نہیں چلتا سوال مناظرہ ایسے واسطے رکھا گیا کہ تصا تو انہوں کی گل پہ کرتے میں ثابت کرنا تھی تنظیم جو لوگوں دینی مدرسہ دینی مدرسہ مدرسہ جڑا شخص کورس کیا استعمال کا پتا نہیں ہے جی کیا اس رقلم کا پتا نہیں ہے اسلامی عقائد کا پتا نہیں ہے ہاں۔ کوئی چیز نہیں نہیں بالکل کسی بارہ نہیں میں ایک پیش کر دینا آ سامنے فزیکل ایجوکیشن فزیکل ایجوکیشن یاد یہ دینی مدارس والے نصاب مطابق رکھا ہوا ہر کسی دینی مدارش سے کا سوال یہ دینی کیوں نہیں آتے ادھر آتے جی کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے یہ مطلب ہے تسلسر جو انگریزوں کو تعلیم لے رہے جی ساری ہے کیوں جو دین ہری سر سکولوں سابت پکڑ دے پھر دینی کا فرق کیوں نکل جائے میں پورے پاکستان دے سکول سرکاری سکول پورے پاکستان کشمیر کشمیر تو لے کے کراچی تک سارے پرنسپل اتنے دستخط تے ضلع تو لے کے سارے ضلع کے نام ہاں جی کالج فزیکل ایجوکیشن اور یہ حال ویک لو یہ اسلامی آخو گے صرف اور صرف صرف اور صرف دین کا کلمہ پہنچا واسطے مختلف مت میں دین کا کلمہ پڑھان واسطے کہ کافر کر بیٹھے ہیں مساویہ کے پاس مساویہ کا کی مطلب ہے سنت دے مساویہ دا کی مطلب ہے جی ادھر دیکھو تہاڈا جامع نہیں ہے ادھر دیکھو اے جامع نہیں ہے اے مولانا سرفراز صاحب کھڑے نے اے نال درابیا درانی کھڑی فتوا آن کے پوچھا دینی مدرسے تو کہ سوال کر رہی ہے روزے کے ساتھ میک اپ کر کے بازار جانا درست نہیں حضرت جواب دیتا ہے بد کلامی فاش اور اور جھوٹ بولنے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے اداکاری کی جا سکتی ہے لیکن فاش مناظر نہیں کیے جا سکتے آپ اس کو دینی کہتے ہیں یہ تصویر بھی دیکھیں اور اخبار بھی دیکھیں یہ کو دیکھیں پوری پوری میرے سامنے یہ آپ کے سامنے موجود ہے ان جاتوں پاشوں کو میرا بارے میں پتا بھیا میں بات عرض کرتا ہوں جی مجھے دکھائیں لیسل خبر کل سر خبر کرا رہا ہوں میں جی ہاں، میں عرض یہ کرتا ہوں نا ایک عرض کرتا ہوں یہ تصویر جو لگی ہے میں گزارے یہ کرتا ہوں اللہ اگر یہ غلط تھا تو آپ نے اس کا میری بات سنیں گے آپ میری بات آپ سنیں گے علامہ شاہ نورانی صاحب نے ہمارے یہ آپ کا رسالہ ہے عرفات یہ جی جامعہ ہاں۔ ملیہ کا ہے اس میں تمام مسا... تمام مسالے کا اکابرین دیوبند کو اکابرین کہا گیا ان کا احترام کرنے کا تمام سنیوں کو حکم دیا گیا فتوے کے مطابق یہ نیا ندوہ جو تم نے قائم کیا ہے نیا ندوہ ہے تمہارا اعلیٰ حضرت نے کل یہ مکاتیب کے ذریعے سید محمد علی مغیری کو جو خطوط لکھے تھے اگر اس ان خطوط کے مطابق آ رہا ہے کم کر کے پھینک دیں یہ ہے یہ الگ سے موضوع ہے پہلے والی کو ایسا کریں آپ چھوڑے آپ کا کام نہیں ہے آپ ایسا کریں تاریخ تحریر کے ذریعے رکھنا جو کرنا ہے لیکن تحریر کے فیصلے کو انجام تک پہنچائے کہ میں اپنے سے بالا تر آدمی دیکھوں گا میں اس کو منتخب کروں گا میں اپنے سے بالا تر آدمی دیکھوں گا اس کو منتخب کروں گا مجھ سے فوقیت رکھنے والا پھر جو ہم منتخب کریں گے جو ہم منتخب کریں گے ان کی بھی کوئی حیثیت ہوگی آپ کی نظر نہیں کوئی حیثیت نہیں ہوگی میں چاہتا میں خاموش ہوتا ہوں انہوں نے بات شروع کی کیوں شروع بھائی یہ بات بات آپ ذرا زبان سے سوچ کر کریں زبان سے نہیں دماغ سے یا اخبار یا لے لیں انتخاب آپ کریں گے اب یہ نیا مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ علماء کون ہوں گے یہی ہے نا جی، صاحب کی نظر میں تو پاکستان میں کوئی نہیں ٹھیک ہے جی مکمل ٹھیک ہو یہ اکابر نہیں ہے جنہوں نے دیوبندیوں کو اکابر کہا اور ان کا احترام فرد کیا ہمارے لیے کوئی اکابر نہیں ہے اگر یہ نہ ہو ان کو نہ کہا گیا اکابر نہ کہا گیا ان کو اور ان کے احترام کا حکم نہ دیا گیا ان لانچیوں کو مرتدوں کو میں مجرم ہوں پیش کریں اتحاد بین المذاہب یہود کا اور اتحاد بین الفرق کے باطلا اہل سنت یہ تمام اتحاد بین الفرق و اتحاد بین المذاہب یہ یہودی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ حق کو ختم کرنا چاہتا ہے اور حق باتوں کو ملانا چاہتا ہے اور اس کے ملانے کے لیے یہ تمام مدارے سکول وجود میں آئے ہیں اس کو سیکولرزم کہتے ہیں آپ اعلی حضرت کے ایک مکتوب کا مجھے جواب لکھ کر دے دیں میں مان لیتا ہوں جاؤ صرف اعلی حضرت کے ایک مکتوب کا جواب لکھ کر دیں آپ مدارے سے دینیا کا اتحاد کیا حضرت ایک ایک ایک اتحاد مدارے سے دینیا کے یہ بیانات پڑے ہیں محمد خان قادری سرفراز نہیں اور دیوبندی سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے اتحاد کیا تنظیمات مدارس سے تحفظ مدارس عربیہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کے نزدیک مدارس دیوبندیہ جو ہے وہ بھی باقی دینی مدارس ہیں اور ان کا تحفظ ہمارا فرض ہے ہم لڑک بھیجتے ہیں جی، میں سوچ کر دے دوں گا شیخ صاحب سے کیا ہم دونوں مل کر ان میں سے انتخاب کر کے آپ کو پیش کریں گے آپ کے جو تحفظات ہوں گے وہ ہم سنیں گے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے ان کو جو تحفظات ہوں گے تو وہ سن کر ہم فیصلہ کر کے دوں گا رہا کسی کا فیصلہ قبول کرنا اس کے بارے میں میں فیصلے کے بارے میں سوچوں گا تحریر میں کروں گا ان شاء اللہ میں تحریر نہیں روکوں گا لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ میں ہندوستان سے بھی فتح منگواؤں گا اور عرب سے منگواؤں گا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خود اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بصیرت دی ہے پھر میں ان فتح جات پر خود اپنی بصیرت سے نگاہ ڈالوں گا کہ وہ دیکھوں گا کہاں تک ٹھیک ہے کہاں نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ان مسائل مجھے اللہ تعالیٰ نے ان مسائل پر فیصلہ دینے کی قوت بخشی ہے پھر تو آپ مجھ ہوئے اور اس پر کسی کی تک جی کس کا جی میں شریف فیصلے کا پابند ہوں آپ پھر نہیں ہے آپ تو نہیں ہوئے کیونکہ آپ جو پہلی بات تھی وہ تو ختم ہو گئی سے تحریر کا جو مقرر کروں گا وہ میں دیکھ کر کروں گا حضرت جی بات یہ ہے کہ شریعت نے کہیں اس بات کو اس کا پابند نہیں کیا کہ کسی سالس کا فیصلہ مقرر کیا جائے فردو ہے اللہ ہے رسول ادا تنازع تم فیشا تو انتنازع تم فیشاین فردو ہے تو انتنازع تم فیشاین فردو ہے اللہ رسول میں اسی چیز کا پابند ہوں میں خدا داد بصیرت بھائی کوئی پابند نہ ہو باقی اللہ رسول کے حکم کے خلاف کریں گے صرف آپ ہی کریں گے ایک اور بات ہو رہا ہے گا ہم نے اپنی اللہ کی درخواست کی تھی آپ کے پاس آ کر آپ نے پھر اسے تتر بتر کر دیا بات یہ حضرت کہ میں تحریر کا پابند ہوں وہ کر دوں گا لیکن فیصلے کا پابند میں نہیں بنوں اس کا یہ ہے کہ میں میں آپ کو کر رہا ہوں کہ میں چنوں گا میں دیکھوں گا جو ہاں۔ جس پر میرا دل ٹک جائے گا میں کہہ دوں گا یہ سال فیصلہ اسی بات پر تو میں آ رہا ہوں کہ آپ چند نام پیش کریں گے آپ کچھ آپ نام پیش کریں گے کبھی بھی نکلے گا سیالی صاحب جی آپ نام کچھ پیش کریں گے کچھ نام یہ پیش کریں گے جی۔ علماء کے جو فیصلہ کے لیے ہاں جی ہم ان کو دیکھیں گے کہ بلا شیخ العزیز صاحب کی میت میں دیکھیں اچھا، گے آپ کو آپ کو بھی پیش کریں گے ان کو بھی پیش کریں گے ایک ہفتے میں آپ تک آپ جتنے جی۔ کریں گے جتنے ایک ہفتہ تک جی۔ نہیں پھر تو ہونا جی۔ جس ویلے آپ نام پیش کریں گے تو پھر تو فیصلہ منع گے دو شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے رہ گئے ہر دو مناظر زیر متنازع کتنا کھانا زیر موضوعات میں سے کیسی عجیب بات کوئی تبصرہ ساری انگریز کی تہذیب تعلیم کو حدیث سے ثابت کرنا اور پھر دینی دنیا کی تقسیم کرنا اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو سب دین میں پھر نہیں مدارے سے دینی اور دنیاوی کا کہتا میں پھر یا جنتا ہاں میں ہر گرد نہیں ساری باتوں سے ہٹ کر ایک میں آپ سے صرف اپنے یہ نہیں ہمیں لکھنے دے رہنے دیجیے ہمیں یہ مکمل کرنے دیں آپ کو مواد پیش کر دوں گا یہ مفتی عبد ہزاروی صاحب کا بیان ہے آپ آپ اس یہ کا مشاق میں میرے کو سوال کرو جی میں نے سوال کرا ذرا تو کیا فرمان جی۔ مہربانی فرماؤ یہ دینی اور لا دینی تعلیم کا مسئلہ ہے چشتی صاحب یہ کہا ہے پورا مہینہ ہے تھوڑے لکھن واسطے عبد القیوم ہزاروی صاحب پورا مہینہ ہے کہ یہ دینی اور لا دینی تعلیم کا مسئلہ ہے جو نقیزین ہے اور آپس میں جمع نہیں ہو سکتی کتاب کا نام ہے مدارس کا نظام تعلیم یہ آپ خود پڑھیں ہر گر نہیں کریں گے فریقہ ہے یار اللہ کے بندے رفتار کا فرق ہے ایک ہے عیسائی بنانے کا مسئلہ ایک ہے سیکولر اور غیر مسلم بنانے کا ہاں، جی، دست ختم بنا دے رہے ہیں مشن دونوں ہیں پہلے سادے مشن ہے تو پیسے دے رہے ہیں بغیر مشن کے پاس یہ کمپیوٹر مولویوں کو ادھر مولویوں بم بم گرتے ہیں ادھر کمپیوٹر آتے ہیں اتنا رشتے تعلق گاٹے کہاں سے آ گئے رسول کریم کو تو آئے دن گالی نکالتے ہیں اور مولوی کو پیسہ دیتے ہیں آپ بتائیں کہ کسی مولوک میں دس تخت مناظر خود آپ انکار کریں کیا منجیے کلے لکھا ہے کہ دستخط گواہان صرف رنگ کا فرق ہے گورے انگریز اور کالے انگریز پہلے گوروں کی حکومت تھی اب کالوں کی اگر دستخط فرماؤ ظاہر میں کالوں کی ہے باتیں اور حقیقت میں گوروں کی ہے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نہ دیں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آیا تھا باہر رکھی نے جی جگہ چھپا چاہ لیاؤ ہاں۔ چپ اگر یہ مشن انگریز کا نہیں تو پیسہ کیوں آ رہا ہے بس ایک چیز کا جواب دیں مکمل ہو گئی ہے جی۔ میں صرف میں جی، بند کر رہا بند امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوت الکتاب کم بعد کم کافرین کیا ایک منٹ تعیم ہاں بہرحال یہ جدید ندوے کا مسئلہ ابھی درمیان میں ہے نا یہ جدید ندوہ ہے جی آواز میں نے کہا یہ جدید ندوے کا مسئلہ درمیان میں ہے یہ جدید ندوہ قائم کیا اتحاد بین المسلمین مفتی جی۔ محمد حسین اچھا، نہیں آپ سب کوئی تحریر فرمائیں گے نا جی؟ یہ محمد مفتی حسین اب ایک پڑھ تو لیں کم از کم اسی اتنا دیکھ لیں کم از چلو یہ آپ کی تحریریں آئیں گی مکمل غور کریں گے اور حق کو ہی قبول کیا جائے گا جی ہاں یہ بالکل ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے اور ہمارا کوئی تقریبی مقصد نہیں ہے تعمیری میرا بھی کوئی میرا بھی کوئی مقصد آپ ہماری حضرت جی، کی اصلاح کرنا چاہتے چاہیں سنانا چاہتا ہوں یہ آپ کیا قابرین کا مسئلہ ہے تحریر پر پورا غور موقع پر کیا جائے گا صرف ایک منٹ صرف ایک منٹ حضور میں کچھ بھی نہیں ہوں خاک بھی نہیں ہوں میں تھوڑی سی آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کی مہربانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں ہم کوئی لڑتے نہیں ہیں اگر یہ مجھے گالی بھی لیں گا ہمارے پاس ہم پورا اس پر غور کریں گے اور جو درست بات ہوگی وہی قبول ہوگی ادھر سے تانو گزارا نہیں ہوگا میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ صرف یہ اس تاریخ کے مکمل ہونے کے بعد میرے ایک سوال کا جواب دے دیں آپ کی تاریخ کو بھی سنا جائے گا آپ میری یار سنیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کے ارشاد کے مطابق ٹھیک ہے ہم آپ کی بات پر آپ کے دلائل اتنے قوی ہیں ہم نے دلیل کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا کہ بال فرض یہ ہوتا ہے جی ہاں جی بال فرض یہ ہوتا ہے کہ مدارس جو ہے اہل سنت و جماعت کے یعنی تنظیم المدارس کے تحت چلنے والے تو ان کو بند کر دیتے ہیں ہم جی ٹھیک ہے تو ہمیں متبادل رستہ بھی تو نظر ہاں، ہاں، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ ہمیں بتائیں کہ جب یہ بند کریں گے ان کے پڑے ہوئے سارے کافر ہیں جی, جی، ٹھیک ہے جی، ان کو ہم بالکل مسجدوں سے ہٹا دیتے ہیں تدریس سے ہٹا دیتے ہیں یہ سارے کا سارا کہیں سے نہیں ہٹاتے ہیں کہیں سے نہیں ہٹائیں گے ہم نے معاشرہ انگریز سے چھیننا ہے اس کو دینا نہیں ہے تو آپ اپنا متبادل جو نظام ہمارا متبادل نظام سید پاک نے دیا ہے اکمل تو دین دین اکم ہمارا مکمل ہے ہمیں کسی چیز سے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جس نظام نے امام احمد رضا تیار کیے تھے وہ نظام ہمارا موجود ہے صرف جی۔ ہم لے نہیں سکتے کہ ہم نفس پرست ہمارا پیٹ نہیں بھرتا اکبر آبادی فرماتے ہیں اکبر آبادی فرماتے ہیں پیٹ بھرتا تو ہے پر تنگتا نہیں مسئلہ ہمارا یہ ہے ہر کس آپ اپنی طرف سے میں چلو میری طرف سے سمجھ لیں یہ اتحاد بین المسلم میں اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں آپ ایسا یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے قابل تفصیلی نظام جو ہے وہ پیش فرمائے اس تحریر کو آپ اپنی اسی تحریر کے اندر جو ہے نا وہ پیش کریں میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھ لیں اعلی حضرت کے زمانے میں ندوہ بنا تھا دیوبند شیعہ مرزائی تمام اس میں اتحاد کر کے اتحاد کیا تھا سب نے تو اعلی حضرت اس سے اختلاف کر کے علیحدہ ہوئے آپ سرکار نے پھر ان کو خطوط لکھے یہ خطوط سارے مکاتی رضا میں موجود ہیں وہ ندوہ میں جو کچھ ہوا تھا وہ اب اتحاد بین المسلمین کے نام سے یہ ہو رہا ہے یہ سامنے مفتی محمد حسین نئیمی اور جن جو شرکا تھے ان کے نام موجود ہے ظفر علی نعمانی خواجہ حمید الدین شالوی اجمل خان حاجی فضل کریم وغیرہ وغیرہ اور یہ شرطیں کیا لکھی ہوئی ہیں حضرت ایک منٹ ایک منٹ خدا را خدا را کچھ نہ کچھ مجھے کر لیں یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے مختلف مکاتب فکر کے درمیان سلو محبت رواداری اور فہام و تفہیم کی فضا قائم کرنا اور خلوص نیت سے اس پر عمل کرنا یہ جتنا ہمارے مرتدین ہیں ان مرتدین کے ساتھ محبت بھی رکھیں مصالحت بھی رکھیں اور خلوص دل سے رکھیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ اچھا، دوسرے جو ہے وہ مطلب حضرت دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا اکابرین دیوبند کا احترام کفر ہے یا ایمان ہے یہ تمام کی تمام فکے حنفی کے اندر یہ چیز واضح فرما دی گئی اور اعلی حضرت رحمت کے جو نیا ایڈیشن ہے فتح رضوی کرزا فاؤنڈیشن کے تاج جو شاید ہوا اس کی چودہ جلد میں آپ کو حوالہ دیتے ہیں اسی طریقے فتح ہم بھی اور ان سب میں اس مسئلے پر گفتگو فرما دی گئی ہے اور حجت الاسلام علیہ گفتگو ہے آپ نے بات کی اس کا وضاحت سن لیں اس کے بعد اس کو اپنی تحریر میں لے آنا ہے ٹھیک ہے جی یہ محبت مبت یہ جتنے بھی ایک رواداری آ رہی ہے وہ صرف اور صرف معاملات کے اندر ہے ورنہ ان سارے مدارس نے اور تبدیل مدارس نے آلہ حضرت کے فتو کفر کی تعریف کی ہوئی ہے اچھا یہ سب کے حضرت رحمت کے فتوا پر سائن ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو مسلمانوں پر خام کفر ہی ان کو کھینچ کر لے جاتے ہیں پھر گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آپ ان ساری چیزوں کو پوری تفصیل سے ٹھیک ہمارے سامنے لے کر آئے انشاءاللہ میں جب آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں پوری بات سن لیں پھر مانا بیان بات آپ کی پوری سن لی گئی ہے پوری بات سن لیں آپ پھر مانا بیان کر لینا خدا رہا آپ پوری بات سن تو ایسے بیانات سے اعتراض کرنا جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے آپ تو روزانہ دل آزاری کرتے ہیں اور سنیں جذباتی ناروں اور دل آزار خطبوں سے پرہیز کرنا یہ جذباتی نارے ہیں کاشم نالوتوی مرد آباد جو بندیت مرد آباد وہابیت مرد آباد ان سے دل آزاری ہوتی ہے اور یہ نعرے لگانا حرام ہے آگے سنیں پبلک پلیٹ فارم سے اپنے مخالفین کے خلاف تان و تشنی سے مکمل اجتناب کرنا اتحاد بین المسلمین کا لفظ بتا رہا ہے یہ سارے مسلمان ہیں پہلے مسلمان کہا گیا ان کو تو اتحاد کیا گیا یہ ہے میرے دوسروں کے حقوق کی اگر دوسروں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں اور آپ جو کہیں جی، یہ تو بہتر تھا جی تقریری پھر اسی شروع سے آپ کا مکمل بھی ہو چکا ہوتا جی دو گھنٹے جی آپ نے اجازت نہیں لکھی اٹھ کھڑے ہوئے حضور ضرور یہ نتیجہ اس کا ظاہر کر دیا جائے تو بہتر ہے ورنہ پھر ٹھیک ہے اللہ پاک کے سپرد ہے جیسے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چلو اس پر سائن فرمائیں ملتان قلعے اتنے متحدہ مجلس عمل دا متحدہ مجلس عمل دا ملتان قلعے اتنے اجتماع ہوا اس نماز ہوئی ہے پہلے دیوبندیاں پڑھائیے ہدایت اللہ پتھروڑی وغیرہ سارے پیچھے پڑھیے پھر انہیں پڑھائی انہیں پڑھی سارے کو سب موجود اور اتحاد مدارے سے کر کے ہوں دسو دنیاوی معاملہ یا دینی معاملہ مدارے سے دینیا کا اتحاد معاملہ دنیاوی سب کی تحریر فرماؤ کرا گا ان یعنی شاء اللہ لذیذ تحریر بھی کروں گا اور جو درست گل ہوئے گی اسے جمع ہو گے اللہ تعالیٰ لیکن یہ آپ نے جو شک گزارش یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے لکھی ہے کہ سال سی فیصلہ آنے تک ہر دو مناظرین کے کرام کے زیر باس موضوعات میں سے کوئی تبصرہ کسی محفل میں کسی پر یا جلسہ ہم میں حرکت نہیں کریں گے اس بات کا میں پابند نہیں ہو سکتا یہ تو پھر ساری چیز صاحب بات ختم ہو جائے گی بس پھر آپ اسی طرح چلتے رہے گے تو اس کا بھی کوئی نتیجہ آپ اسی طرح چلتے رہے جس طرح آپ چل رہے ہیں جی جی ہوں مسئلہ مسئلہ طویل مسئلہ طویل المیاد ہو گیا نا جی اچھا چیر میں دین بند کرا اپنا کفر مخالفت بند کر دیا میں میرا ایمان جاوے میں کفر سمجھنا میں ثابت کیتی بیٹھا اتنے ثابت کیتی بیٹھا اگے جا کے تصا اتنے ہوں بیٹھ کے من غلط ثابت چکرو میں ہوں توبہ کرنا گل تو میں کر دوں گی مہینہ مہینہ یہ ہوں تبھی میں ہوا گل ہے میں تو ہالے تمہیں وقت منگیا کہ ہفتہ تو میں سالت بارے سوچنا ہے چلن فیصلہ فرما اسی طرح چلن جو یہ جو مرضی کرنے بیا نات کر سو لے سنو جو بندی بول دیں یہ خلاف کہ نہیں جی۔ خلاف جو بندی بولتے دین نہیں شیعہ بولتے ہیں کہ نہیں ہر فرقے والا دوسرے بلا اپنے مولڈیاں بلا کے دوسرا اس کا رد کرا یہ جی میں بولا یہ رد کرا دیں یہ گلا حضرت پہلے طے ہوئی ہیں جہاں سر لکھ کے دیتی ہیں اگر یہ پسند فرماؤ سین اصا سارا کر دیتے ہیں شریف بھی سال سین بھی کر دیتے ہیں دوسرا فرماؤ چاہتا ٹھیک ہے نہیں تو بتے ایسے اجتماع نہ بڑا ہو تو سا آلہ حضرت دے فیصلے پہ آ جاؤ آلہ حضرت سالت رکھنے آلہ حضرت کا جو مذہب ہے جو نظریہ ہے وہ میرا ہے میں پابند ہوں قوالی کے بارے جو ہے میں اس کا پابند ہوں میں الحمدللہ ساز نال قوالی نو حرام سمجھنا میں اس سے موضوع ہاں۔ مطلب آ چکے ہیں میرے جتنے مشاخ کرام ہیں وہ اس سے پرہیز فرما دے جتوں تک ہے میرے پیر میرے لیے تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ملفوظات شریف موجود ہیں آپ سرکار دے سامنے ایک بندہ سرنگی لے کے آیا تو وجام لگا قوالی کرنے لگا آپ نے فرمایا یہ بند کر میں بغیر سرنگی تو سن سا اس پھر کھولن کی کوشش کی آپ نے فرمایا ماں اپنے مرشد پاک کے خلاف نہیں کر سکتا شیخ میں ملفوظات موجود ہیں مرشد مرشد سن دیا اپنے مشاق کرام تو مغلوب الحال مغلوب الحال جس طرح میں آخیا کہ آلہ حضرت میں فتوی کا پابند ہاں کوئی نہیں آ کے فیصلہ کرنا باہر غریب فیصلہ کرنا ہے مہربانی نظام الدین نے آپ کی صاف عبارت موجود ہے دری درمیان شخص بیامد و حکایت جماعت تقریر کر کے ہم اکنو در فلاں موضوع یاران شما جمعیت کر و مضامیر درمیان بوت خواجہ ذکر اللہ بالخیر ایمان نہ پسندید و فرمود کے من منع کردہ کے مضامیر و محرمات درمیان نہ باشد ہر چیز کردہ نیکو نہ کردہ غریبا بسیار غلم میں فرمود تا بغایت بغایت کہ گفت اگر امام در نماز باشد و جماعت در اکے بہو مقتدی و ذرا جماعت اورات ہم باشد پس اگر امام را صاحب میں افتد ازا مردان کے اقتدا کردہ باشد یکے بتسبیح اعلام دے بگویا بگویا سبحان اللہ اگر دنے بران خطا واقف شوت او امام را چگو باگاہن سبحان اللہ نگویا آ تا آواز تا آواز او نشنوت پس چک ند دست بر دست زند ولے کفے دست بر کفے دست نہ دند کہ ہاں بلاح میں مانت پشت دست بر کفے دست نند الغرد تا این غایت از ملاحی و امسالیاں احتراز عام دست پر در سما طریق اولا کے عظیم بابت نہ باشد یعنی در من دستک چندی احتیاط سالے فرماو بے تیر دا تیر فاسے گئے یعنی فاسے گئے تو اسی شریف والے سنتے رہ گئے والے میں پیر دی اولاد نو پیر من پابند نہیں پیر من پابند ہوں اس ویلے طے ہو گیا تحریری طور سے دلال فری کہنے دے رہے ہوں پھر درمیان اپنے بزرگوں کی تکریرات تو تاہرات کا پابند ہاں۔ ثابت کرو میں توبہ کرنا دوبارہ نہیں کرتا میرے آلہ حضرت نے دو بندیاں رکھا رکھے ہاں تو ہاتھوں کو اسماعیل حضرت کس نے لکھا اسماعیل دلوی نیار جائد حضرت نے لکھا حضرت نے تکفیر تو کفے کیتا ہے کہ نہیں کیا سنیا کہ مشہور ہوا کہ انہیں کابا کی مشہور ہوئے ہوئے آپ جدو اگلے جڑے ہم زمانے نو فتوا لا چکے ہیں آپ کوئی نہیں پتا لگا فضل آخر آباد یہ فتوا لایا میں آلہ حضرت دے فتوے دا حضرت جدو طے ہو گیا وے بھی لکھ کے دلائل تو سر دینے پھر اس کھپ کپا دا کیا فائدہ ہے اس کھپ کپا دا یہ فائدہ جی حضرت جی کہ سالس دا مسئلہ مطلب ہے میں سالس ہفتہ ٹھیک ہے میں نا میں نے دل جیسا مطمئن اسی میں چھوڑنا تھا طے کرو نا دستخط کرنے نے کہ نہیں کرنے چھٹی کریے سنیا دا بیڑا کے گھر کوئی مزید لڑو تو کر جو چھڈیا ہے دنیا دے بیڑا تو گھر کر چھیا جائے تو ہم ایک ہیں نا مجلس حمل ہم ایک ہیں چلو ویسی اللہ کہ وہ کافر ہے وہ کہتا ہے وہ کافر ہے پھر ہم ایک کیا مطلب جن کی جی یعنی زبان اور ہو بیان اور ہو نیچے عمل اور ہو گفتار اور ہو کردار اور ہو یہ کیا تنا ہے کیوں ڈرامہ رچا رکھا ہم نے خدا کی مخلوق سے اور تو سانو میں تاریر پیش کی ہے سید ابل برکات رحمت اللہ تعالیٰ پیش کی ہے میں سید مولانا حشمت علی لکھنوی دی لکھوی پیش کی مار ہرا شریف کے بزرگان دی یہاں تو ویکھنا ہے جا کچھ لکھا میں اس پابند بننا ہاں۔ انگلش کے متعلق جو مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمت اللہ علیہ فتح ارشاد لکھا میں اس پابند بننا ہاں۔ اور مولانا مفتی ارشاد حسین رام سید دیدار شاہ صاحب مرشد سن اور آرت ممدول یہ تو تحریر جا ویسے تو دلائل آپ کی جو بھی تحقیقات ہیں انہوں نے مکمل طور پر نے دیکھا جا سی اور اس کے متعلق جڑی چیز سی بالکل سامنے آ سی ایسا نہیں کہ اکابرین کی رائے کو انحراف ہو سی آپ اس کا حلفیہ بیان دیں جو ہمارے حضرت بات سنیں آپ اسی پر حلفیہ بیان دیں فیصلہ ہو جاتا ہے آپ اسی پر حلفیہ بیان دیں کہ ہمارے متفق علیہ اکابرین کا جو فیصلہ ہوگا سابقین متفق علیہ اکابرین کا جو فیصلہ فتوا ہو ہوگی ہم اس کے پابند ہیں بس میں آپ کے خلاف ہو سکتا ہوں اعلی حضرت کے خلاف نہیں ہو سکتا ایسا ہے نا جب صاحب ایک بات ہے نا اعلی حضرت نے فرمایا کہ سر سید احمد خان علی گڑھی ایک minute sir Syed Ahmad Khan Aligarhi اور اس کے متبین سب کچھ ہیں یہ اہل امور شرین در امتیاز عقائد سنی جین کا پہلا پہلی علامت اور پہچان آپ نے یہ لکھی ہے آپ کے آپ کے تنظیم المدارس میں اس کو مسلمان سیاسی رہنما لکھا گیا اور پھر یہ جناب حامد سعید کاظمی نے یہ برملا انیس سو بانوے میں ملتان میں خطاب کیا اس خطاب میں اس نے کہا کہ ہمارے تمام بزرگان دین ہے یہ دین کا قوم کا درد رکھنے والا پہلے فرما چکے ہیں نا جو صاحب کا معاملہ آپ نے واضح کیا ہے ہاں، اسی طرح ان شاء اللہ بناتے جائیں گے جائیں آپ دیکھیں نا اب آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں آپ نے جب ان اکابرین کی اسماعی گرامی لے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ چین کی یہ لگا رہے ہیں اعلیٰ ابھی تک کی ہی نہیں ہے اس کو آپ آلہل یہ کیا لکھتے ہیں الفتاب الرامین وطل المین میں وہ فرماتے ہیں کہ ایسی سے مبارک کو یہ انگلش وغیرہ پر لگانا یہ نہ بات ابھی درمیان میں آئی نہیں اور آپ پر شروع ہو رہے ہیں کیا کہا جائے اس کو سید الانبیاء تمام علیہ السلام کو جانور کہا گیا جانور کہا جا رہا ہے میں آپ سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا میں نے کبھی خدا رسول اور دین کی توہین کی ہے قرآن کی شریعت کی جو کہیں گے یہی کہیں گے کہ فلاں مولوی کیسے توہین کیا ہے فلاں کو نہیں چھوڑتا فلاں کو نہیں چھوڑتا آپ کے سامنے سکول میں کفریات فرما ہے آپ کو معلوم ہے اور آپ نے کتاب میں خود کہا ہے کہ مجھے ہمیں ہمیں جو نصاب سے اختلاف ہے آپ کو پتا ہے کہ نصاب میں کفریات موجود ہے دے رہے ہیں بات ہے کہ آپ پھر حدود سے تجاوز کرتے ہیں ہاں اچھا چلو آج آپ اتنا لکھ کر دے جائیں ہم نے کبھی بھی سکول والے نصاب کو کلی طور پر نہ قبول کیا ہے جب تک کس پڑے گا نہ کبھی قبول کریں گے آپ کے کے بچے بچے تو آتے نہیں آپ آپ ہاں آپ اتنا اگر معاملے کو چلانا چاہتے ہیں تو اس پر سائن کر دیں نہیں چلانا چاہتے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ آپ کی مزید اب کوئی بات نہیں سنی جائے گی ہاں؟ آپ کی کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی قدر آپ کے دل میں جتنی ہے آپ کے سامنے تین مختلف مقامات سے کسی مسئلے پر اعلیٰ حضرت کے بتاوا پیش کیے گئے اور آپ نے دوسرے جگہوں کے بتاوا پیش کر چاہیے یہ تھا کہ ہمیشہ جب دلائل ایک ہی کون سا تو پھر انہیں میں تقدیر کی جاتی ہے تو سمجھ کے بارے تقدیر پیش کر دی یعنی آپ نے تقدیر میں نے اعلیٰ حضرت کے یہ خطرے بھی انہیں کے اس لیے گزارش آ چکی اور اس پر فیصلہ ہو یار بات سن اعلیٰ حضرت نے کیا چودھری اعلیٰ حضرت نے چودھری جلد میں نہیں مدرسے میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں شرط کرا دے اس مرد بات کرا تو سائن کر دے ورنہ اللہ پاک اس پر دے بھائی خدا میں آپ کو کہتا ہوں ہم حق کو بالکل قبول کریں گے اس وقت کی الحمدللہ ہم کچھ ہی کی خاطر آئے گی آپ کو ہرانا ہے آپ سے باتیں کرنا مقصود نہیں ہے مقصد یہی ہے کہ ہم سب ساتھی بیٹھ کر مناظر توجہ اور مدعقات سے میں نے پھر نسبت بہتر شہر اظہار لسواب اظہار لسواب یہ ہمارے مقصود ہے ہمیں کوئی آپ کے ساتھ ایک طرف تک کسی بھی جگہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے بچے ہیں آپ نے ایک مسئلہ ہے آپ نے ایک مسئلے پر تاقید کی ہے آپ کو بتائیں گے یہ ماسٹروں کے کاغذ آئے ہوئے ماسٹروں نے چھاپا ہے کہ یہ کفریات سکول میں ہو رہے ہیں رسول کریم کو چوتھی انگلش میں حرام کا لکھا گیا ہے خدا کبھی ادھر تو آپ نے رکھ کیا ہے جب تمہاری بات آ گئی تو تمہیں غصہ لگ گیا تمہاری نہیں یہ ٹھیک ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا اس میں دادا زیادہ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ کو لکھا گیا ہے کہ دو سال آپ کے والد گرامی گرام میں آپ کی پیدائش سے پہلے فوت کر گئے اور کچھ بندوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اتنا بڑی توہین حضور کی ہو رہی ہے کچھ ایسی چیزیں جو آئی تھی ان میں کے نصاب جذباتی آتی ہے لیکن متفق علیہ بات ہے کسی کے خلاف ہمیشہ جذباتی پروفیسروں کے ساتھ نصاب پر مناظرے کا کیوں نہیں سوچا اتنا شد و مت کے ساتھ اتنا دور کے ساتھ ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں کبھی سکول میں کیا ہم آپ کی مدد ہم ان کو کیوں نہیں آپ کے دینی مدارس پروفیسر نہ میں آپ کے دینی مدارس کے مسئلہ نہیں بنتا کمال کی بات ہے یہ کیا بات ہے اگر آپ کے دینی مدارس میں پروفیسر نہ ہوں اور سکول کی تعلیم نہ ہو اگر وہی بکواسات ساتھ وہی کفریات ان کے تمام نصاب کے ساتھ اگر مساوات نہ کیا گیا ہو میں آپ کے دینی مدارس کو میں کرتا مطلب تمام مساوی خلاف کرو نا کفر کے خلاف یاد کرو نا آپ صرف تنظیم کے خلاف یاد کر رہے ہیں آپ نے میرا خطاب نہیں سنا یہ طیب صاحب اور مولانا طیب صاحب مفتی صاحب تشریف فرما ہے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کسی کیسے کے ذریعے میرا خطاب سنا ہو ان سے پوچھ لیں کہ میں کس چیز کے خلاف بولوں اتنا بڑا دل چاہیے جس یہ ہے کہ تین چار مرتبہ کھیلے بھی دیکھی ہے اور میں جنگل تمہارا آیا تھا اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کون کہتا ہے کہ یہ کفریات پر کتاب اس کی نہیں ہے اس کی تعریف اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں اس کریں کچھ تمہارے مطالبہ پاکستان میں اس کی تعریف ہے پرور مشرف کے تمام فیصلوں کو بہت انتہائی کرتے ہیں آپ نے تنظیم والوں پر بالکل بیٹھ کر یہ ساری چیزیں جیسے تمہیں سارا پتا ہے تم کیوں نہیں جانتے اتنی تمہارے تمہارا حق بنتا ہے جب تم بہادیوں کی چھوٹی سی چھوٹی بات نکال لیتے ہو یہ اپنوں کی بڑی بڑی موٹی باتیں کیوں نکال سکتے چلو آپ میرے ساتھ آج کھانا بشانے چلے آج آزاد کریں کہ ہم آپ کی تحریر آ رہی نا آپ کی تحریر آ رہی تاریخ جو ہونا ہم گے آدھا گیا آپ کی طرف سے پوری ہونے کے لیے پہلے کام آج بھی ہوا ہے میں نے تو کچھ بھی ہوا اس نے آپ نے کتاب کیا کو اور آپ تمہارے گرام صاحب استاد بلا رہے ہیں یہ تمہارے بڑے کادمی صاحب جو ہے تمام ان کے سکول ہیں چھ قسم کے سکول ہے بی گلیکسی پبلک سکول یہ اس کی نصاب کی کتاب ہے جس میں دنیا میں حضرت علیہ السلام کو بندہ اور لنگور کی شکل میں دکھایا گیا ہے اور یہ پورے پاکستان میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب یہ چل رہا ہے اور یہ انگلش میڈیم سکول جتنے ہیں وہ یہی چلا رہے ہیں ان میں جو ساری کبوں والے ہیں وہ بھی شریک ہیں دعوت اسلامی والے اور آپ کے قانونی خاندان یہ سارے شریک ہیں یہ دیکھو رسول کریم امبیا علیہ السلام کی کیا توہین ہے لنگور کی شکل میں نبیوں کو دکھایا گیا ہے بیٹھ بیٹھ ج تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بات کتنی ہے رسول اللہ کو آ کرتا تم سمجھ بیٹھے تم حکومت کے آس پاس کہتے بڑے بیٹھے تمہارا حق ہے تم سمجھ جاتے حکومت کے خلاف کتاب کرو اور تمہارے ہمارے دینی مدارس ہمارے سنیوں کے پیسے ہمارے کتاروں کے اوقات پاس جو ہے وہ دیوبندیوں کے پاس پیسہ جا رہا ہے مسئلے میں خدا پر بات کرنے والا ہوں میں تمہاری ایسا خدا کے کسمان آپ کو ہمارے معاملے کا پتا نہیں کبھی ہو تمہارا شدم کے سوال کام ہی نہیں ہے خدا کے بچے سو دن دور گیارہ پڑھا جا رہے ہیں آج حضرت سارے مرل کے یہ ستما رسول کریم آپ کے دار اقدس میں آپ کے زمانے میں اعلی حضرت کے دور میں رسول کریم کے متعلق نوز نب اللہ دارے پرچہ کا ترتیب دیا گیا اس پرچے میں لکھا گیا محمد ایک خان کا وش تھا اعلی حضرت نے جو فتوا لکھا وہ دیکھا پڑا مستفا جان خود کرا اور ختم کے درود کے مسئلے آ جاتے ہیں حضرت کے فکر مسئلہ یہ فتوے کیوں نہیں ہوتے ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے ہوئے لیکن خرید ہو جالی کر کے بھاؤ سے آج تک تم نے سر سید کے خلاف کہاں خطاب کیا لوگوں کو بتا اس کو مسلمان سمجھنے والا کافر ہے اس کے اتباع کرنے والا کافر ہے یہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کی کسی طرح اتباع جائز نہیں ہے تفسیر میں تصویر ہے رسول کریم کو یہ تفسیر پڑھی لانتی وہ سامنے پڑھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنہوں نے وہ فتوا فتوا وہ فتوا ترتیب دیا وہ فتوا خدا کی قسم اعلیٰ اور آلہ کے ساتھ سن لے ایک منٹ چپ کرو دو سو چھیانوے سفا چودہ جلد سے میں سنا رہا ہوں دو سو چھیانوے سفا خدا را خدا کی مجھے اپنی عزت کی کیوں نہیں ہے تم سارا دن مجھے گالی دیتے رہو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کے جوتوں میں سر پر رکھنے کے لیے کر کے رکھا وہ کافر مرتد ہے جس جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر مرتد ہے طلبہ میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے بخوشی اس کا ترجمہ کیا اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے یا اسے ہلکا جانا یا اسے اپنے نمبر گھٹنے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا وہ سب بھی کافر مرتد بالغ ہو کھا نہ بالغ ان چاروں فریق میں ہر شخص مسلمانوں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام میر حرام نشست پکاتا حرام ابھی بیمار پڑے تو اس کی عادت کو جانا حرام مر جائے تو اس کے جناب میں شرکت حرام اسے مسلم دینا حرام کفن دینا حرام اس پر نماز پڑھنا حرام اس کا جنال اٹھانا حرام اسے مسلمان کو دوستان میں دفن کرنا حرام مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام اسے مٹی دینا حرام اس پر فاتح حرام اسے دوسرا پہنچانا حرام بلکہ خود کو فروقات اسلام اب بتاؤ جب یار یعنی گیارہویں کی انگلش میں خدا کے بچے لکھے ہوئے ہیں اسی فتوے کے مطابق کتنے گروہ کافر قرار پاتے ہیں تم اتنا کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ اس خندیر نے یہ جو سرفوا علی گڑی ہے اس خندیر نے یہاں تک کہا یہ فتح وردیا میں موجود ہے چتوت کی جلد میں انہوں نے کہا کہ ہم رسول کریم کو بانی اسلام کو گالی دینے کے بغیر نہیں رہ سکتے پڑھو پڑھو یہ ختم کا مسئلہ تمہارے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے کیوں خدا را خدا کی مخلوق کو گمراہ کر رکھا ہے تمہاری اپنی عزت پر جب میں نے ہاتھ ڈالا تو فوراً بھاگ آئے رسول کریم کی عزت اچھل رہی ہے چھپن سال سے آپ کیوں نہیں اچھلے اگر تو آپ ان چیزوں کا جواب لینا چاہتے ہیں تو میں بالکل اس کا جواب ہی نہیں لینا چاہتا ہوں اگر جواب دے جواب ہٹ درمی ہے یہ مناظرہ نہیں ہے یہ درد بھری باتیں ہیں اگر تو بھاگنا چاہتا ہے اس کو سب غلط ثابت کرے خدا اپنی عزت کو نہ دیکھیں مرنا ہے قبر آنے والی ہے یہ چار دن کی اپنی جو ہم نے ناک بنائی ہوئی یہ ناک اتر جائے گی جہنم آنے والی ہے یہودی نے صرف پیٹ کے پیچھے کافر کر رکھا ہے میں لات مارتا ہوں پیٹ کو تمہارے پیر کرم شاہ نے اپنی زیادہ قرآن کے شروع میں اہل سنت کے دو گروہ کہا ہے اہل سنت کہا دے بندیوں کو اور پھر کہا ہے کہ جو ان کے جو آپس میں ایسی تحریریں کرتے ہیں انہوں نے عمریں برباد کی ہیں تمہارے وہ کون ہے میں خاص ڈالتا ہوں ایسا قابروں پر بےمان اور مرتد ہے کیا قابر جمال کرم یہ جمال کرم کتاب پڑھی پڑی ہے جمال کرم کتاب یہ پڑھی ہے تیسری بیٹھے آرام سے مولانا مولانا یہ جمال کرم ہے اس میں لکھا ہے آپ گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا پڑھیں پڑھیں یہ ان کے شاگرد بیٹھے ہیں مولانا مفتی احمد اگر یہ بات غلط ہے تو مجھے کاٹ کر پھینک تحریر الناس میری نظر میں لکھ کر کیا کیا ہے میں ان کو مان لوں یہ صرف کتاب میں صرف حوالہ حوالہ دیتا ہوں کتاب نکال کر میں آپ کا غلام ہوں میں آپ کا بچہ ہوں میں سب کچھ بننے کے لیے تیار ہوں لیکن خدا را آپ ایک کام کریں کہ کفر کے ساتھ سودا بازی نہ کریں بس جبندیوں کے لیے دروازے نہ کھولیں شیوں کے لیے نہ کھولیں آپ گستاخ ہیں اور قیامت مت کے روز حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عالم کا ہاتھ آپ کے دربار میں ہوگا آپ کے نورانی کے دربار میں ہوگا یہ توہین خدا رسول اور قرآن کا مسئلہ ہے اس میں میں کیا کروں میں تو حیران ہوں کہ آباس کیا کرنا چاہتے ہیں اب تحریر یہ یہ باتیں تحریر میں آنے کے قابل کیا ہے ہاں آپ جواب دے دیں مجھے ہم نے قبول مسلمان ہیں تو آپ کے جواب دیں جواب دے دیں جواب اتحاد بین المسلمین کے تحت لکھیں گے یا ابھی حق نہیں کھلا خاموش مولانا خاموش کرو خاموش کرو خاموش ہو خاموش ہو جاؤ میں ساری گلان سمجھنا میں ڈبال نہیں بیٹھا دیکھنے کا موقع تو ملے نا جی چلو میری ایک شرط ہے جی۔ آپ پر کفر واضح ہے سکول کا نصاب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختلاف ہے آپ اتنا لکھ جائیں کہ جو مروجہ نصاب چل رہا ہے یہ حرام ہے پڑھانا پڑھنا اس کو فوراً بند کیا جائے اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہٹایا جائے اور جب ہم اچھا نصاب صحیح ترتیب دے لیں گے اس کے بعد تعلیم جاری کریں گے آپ جی لے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختلاف ہے اور آپ نے دیکھ لیا جی۔ جی، جی، تنظیم ہاں۔ یہ سیال صاحب سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا اختلاف ہے اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ نصاب سے میرا اختلاف ہے لہٰذا جس نصاب سے ان کا اختلاف ہے سکول سے وہ یہ لکھ دیں کہ میں کہتا ہوں فتوا دیتا ہوں تنظیم والوں کی طرف سے بھی کہ یہ نصاب پڑھنا پڑھانا حرام ہے اتنا تو لکھ دینا حضرت تین سفر یہاں پر لکھے جا چکے ہیں یہ آدھا سفا لکھا جائے گا تو کیا ہوگا اچھا اچھا مجھے آپ پھر بزرگوں سے بات کرنے کا موقع تھوڑی دیر کے لیے دے دیں میں پھر آپ بتا کر کے یہ دسویں کی بیالوجی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھو یہ چل رہی ہے اس کے متعلق تو کم از کم یہ آپ فتوا دی جائیں اس میں لکھا ہے چمگادڑ جانور جتنے ہیں اور انسان ان کا سب کا آبا اجداد مشترکہ ہے دسویں کی انگلش میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں خدا رہے ہیں بچوں کو تو چلو بچا لو ان کے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے چلو کچھ تو لکھ دو اور پھر یہ نقشہ دیے ہوئے ہیں سارے لیکن اس کو اس کفر کے خلاف بولنا گوارا نہیں کرتے یہ کیوں نہیں کرتے چلو ٹھیک ہے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ متبادل آپ پیش کریں اس کا مطلب ہے کہ غلطی کا اعتراف تو ہو گیا کہ متبادل پیش کرنے کا آپ کا ہمارا کام ہے میں انشاءاللہ کرتا ہوں آپ میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں آپ اس پر پورا ایسا کریں سنیں باقی خدا رہا میں آپ کو کہتا ہوں سیلوی صاحب اور میں اکیلے نشست کریں گے کوئی اور نہیں ہوگا برادرانہ طور پر جی, جی۔ افہام و تفہیم کے لیے اکٹھے بیٹھیں گے آپ نے مجھے مطمئن کرنا ہے میں نے آپ کو کرنا ہے خدا کو حاضر نادر کر کے کرنا ہے اس بات پہ آ جائیں ہاں، لیکن باہر نکل کر اس پر دونوں سے یہ حق ہو جائے گی جب آپ مطمئن ہو جائیں گے سر دونوں خطاب جی، ہاں جی۔ کریں گے اور ایسا ہے بالکل ہم بیٹھیں گے ہاں۔ ٹھیک ہے بالکل میں بیٹھوں گا سر آپ نے یہ مواد دیا جو مزید ابھی کچھ باقی ہے بہت مواد دیکھنا ہے کہ آپ خان میں بھی نہیں دیکھا آپ وہ مواد بھی دیں اس پورے مواد کو آپ مجھے دیکھنے کا موقع تو دیں گے نا میں آپ کی دعوت نہیں کی جاتی میں آپ کی دعوت پکڑتا ہوں آپ برادرانہ طور پر میرے ساتھ بیٹھے میرے پاس آٹھ دن ہے میں آپ تیل مالش کروں گا آپ کی ساری خدمت کروں گا <laughs> یہ تو بڑی شفقت ہے آپ کی گزارے یہ ہے کہ آپ جب آپ کی تسلی ہو جائے آپ نے ایک مسئلے پر تحقیق فرمائی ہوئی ہے نا ہاں، میں اس مسئلے میں بیس سال سے مسئلے میں ہاں آپ نے بیس سال لگائے نا ہاں۔ یہ دیوبندیوں کے جو کفریات تھے ہاں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ مرتب فرمایا پھر ان کو علماء کے پاس بھیجا ہاں جی حضرت علامہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے علماء بہت آخر میں جا کر انہوں نے حضرت حجت الاسلام علیہ رحمت کے مطمئن کرنے پر سائن فرما لی یہ ساری چیزیں پوری ریکارڈ پر ہیں آپ کے پاس جو مواد اور بھی ہے یا کم از کم جتنا آپ مجھے دے چکے ہیں ایک مہینہ طے ہوا ہے نا اس پر جو چیزیں ہیں جن کو ہم نے ایمان بچانا ہے نا جی آپ اوقات کی بات کرتے ہیں آپ جا کر کھانے والوں سے بات شوقت ٹھیک ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ کتنا ہم پیسہ لے رہے ہیں یا کون سے لالا چاہے یا کتنی ہمیں ادھر سے ایڈز مل رہی ہے وہ سارا کچھ میرے قریبی ہلکے کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جی، جی۔ یہ ہے ایک سویسن گزارا یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھنے کا موقع تو ہونے دیں گے نا جی حجت تو پوری ایسا زن ہے جو یقین سے بھی اعلیٰ درجہ کا ہے یہ بات بھی پوری نہیں سننی اب کیا کیا جائے گا سورج چڑھا ہوا اور سورج نہیں ہے کیوں ایک انسان کے بارے میں یہ تب رکھتے ہیں کہ وہ کہنا یہ بتائیں کہ یہ ماسی لگتی ہے نینسی پاور جامع نہیں کا دورہ کر رہی ہے ختم اسی کو ختم کر رہے ہیں میں یا کون روزانہ اخبار بھرے پڑے ہوئے مدارس کے ماڈریٹ ماڈریٹ مدارس کی ماڈریٹ مدارس کو انتہا پسندوں سے کھڑے ختم ہوئے ہم کیوں آپ کے سارے وہ پریشن کیجیے کہ جو چل رہے ہیں اس پر آ گئے آپ مجھے پہنچے ہوئے ہیں نا کے دوستوں سے آپ مشورہ کریں یہ میری بات درست ہے اگر آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کریں ایک مہینے کا جب ہم آپ سے ٹائم لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا پورا ہم دونوں بیٹھ کر جی, جی، آپ اللہ تعالی سے پشچر جی میں مسافر مسافرات ہاں، مسافر جی میں آخری گل کرنا حضرت صاحب ادھر میرے حضور پاک صاحب اولاد سننا ایک منٹ حضور ایک منٹ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس تفت قلب کا ان افتا کل مفتون یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ بندے بندہ مومن کا دل خود ایک مفتی ہے آپ اور میں اسی دل کے مفتی پر چھوڑ دیتے ہیں تحریر کرتے ہیں بحث کرتے ہیں مباحثہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں آپ رکھ جب آپ کا دل تسلی کر جائے دل کا مفتی آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے آپ بس آپ دونوں مفتی جی، جی، بحث جی۔ کرنے کے بعد دن دونوں ہوتا ہے جی جی میں جی سوچا گا پھر کروں گا میں سوچا جس کا من جی، جی۔ دیکھو نا جس طریقے اپنی اچھی گل کی ہے وہ جی۔ اس طرح ہے کہ میں ایک مہینہ کو ٹائم لے تو پورے مطالعے کا اس میری ایک درخواست مزاج کے دوران خطاب خنزیر سور یہ جی الفاظ نے نا غیر مہزبان جنہیں ہدی سے پا کے گیا کہ ہے وہ تان نہیں ہوں لان نہیں ہوں یہ ساری چیزاں ٹھیک ہے تھی اللہ پاک کے گھر وعدہ کرو کہ تھی اپنی تقریر ایک مہینہ سر موقع دے اور دوسرا کہ یہ اپنے میزائل نرمی لاؤ ایک مہینہ جی تو بولے سن چھی مار مرسی سی مینو میرے پیو نا پاگل آخیا ٹبر بدوایا آخیا یہ اچھا، بھی اچھا، پاگل ہے گل سمجھ آئی نے یہ جزا سی تم سیا تم مسلوہ قانون بھی کی میں جو کچھ کرتا رہا جو ہوا ہے میں آد کرنا کہ میں تا لے کے جی، مینو آخو کہ میں سکولی بولوں میں یہاں بولا جڑے نبی پاک سرکار امبیا والے مسلام دی تو ہیلا کر میں سرسور نہ بولا میں حکومت گورنمنٹ نہ بولا یہ تو ہو نہیں سکتا جی، جی،, جی جی میں گل سمجھا جی میں اتحاد نہ بولا یہ نہیں ہو سکتا میں اتحاد تن کے رکھا جڑا بابیا جو بندیاں کسی کسی برتا کسی بائیمان اتحاد نہ کیا ہوا رہا مسئلہ تا کیونکہ تا سا معاہدہ ہے اس معاہدے میں بھی پابند رہنا تو پابند رہنا تسان اس دوران جنہ چر سا تصویر نہیں ہوتا تسان میرا نام خطاب لینا میں تا نہیں لوگ گل مکھی یہ جی؟ متفق علیہ پوائنٹ ہو گیا دوسری چیز ہے ہاں۔ کہ حضرت علامہ کازمی صاحب ہاں۔ ٹھیک ہے اور اپنی گل کرو نہ جاؤ نہیں دیکھو نا میں جی چیز چاہنا وہی عوام کی ایک مہینے بعد تو میں گے نا ایک مہینہ اس چیز تو کفے لسانی کرو ایک جی،, جی جی جی جی ہاں جی جی جی جی جی وہی جی،, جی،, جی آپ آپ جنم حضرت غزالی زمان ہے ہاں جی ہاں اس میں لکھے پروفیسر سید احمد سعید کاظمی میں لکھے جیسے ہاں جی آپ سکولیاں دے تو اتحادیاں دے جو جی ٹھیک حضرت اے تو سن شرائطی ٹھیک ہے تاریخ یہ لین دو یہ کچھ نہ لکھو ساری تاریخ چلے گی اصل جی، جی، آپ سے تصویر کر لیں دوسری تنازع کی صورت ہوتا ہے نا سال اس کا فیصلہ جب تنازع مکیا کہہ دو ہاں، بس آپ سے تصویر کر رہا ٹھیک ہے نا جی، یہ گل طے ہو گئی جی، میں دوسری عرض کیتی ہے نا جی جی کہ چلو جنہوں نے اکابری نہیں منگے ہوں میرے نام بیٹھے ہو ہاں۔ نامل میں اکابری مننا ٹھیک ہے میں اکابری مننا کابری باقی سکولیاں یا جو کچھ ہے تیزوں کرو ظاہر جیسے سارے سامنے کر رہے ہو ہونا ہی جڑا ہے نا جی میری گل میرا پہلی گل واجب نہیں ہے کسی لان تان کرنی ہے یہ چیز جی میری گل سنو مولانا فائدہ مدو ویسی صاحب بھی جلسے دے اندر کہہ چڑیا جنہ دیا بچیاں کوچ وان چاہ کے سکول چڑھا وا گزالی زمان نہیں ہو سکتا انہوں نے کن کلر جی کی گل یہ میں تمہیں پہنا تھی اپنے تک محدود رہو میں اگر کسی نجائز گل کے حوالے پابندی نہ پردے پردہ کو نہیں ہوتا حضرت صاحب میں کرنا بھی اتنا تصویر کر لوا دے سائن کرنے کی لوٹ پہ آئے واپس کر لو واپس کر لو میں ممبر دے نہ وڈے کادمی صاحب دے بارے کوئی گل کی میں با باد والے انہوں کی گل کی اور تھلے بہ کے میں انہوں دے سکول کھولنے بچے جانے پروفیسر بننے انہوں سارے خلاف میں گل کر بننا سمجھ آئی نہیں ہوں دی گلیکسی پبلک سکول انہوں کا اندر اینا کالا جن ڈرامہ کر گیا اینا کالا جن دی ڈرامے دی ٹیم سدی گئی ہے سارے سید بیٹیاں سن موویاں بنیا نے سارا کچھ ہویا اگر تصا آدھے جی کہ اے منکرات چو نہیں جنہ دے خلاف بولنا فرض ہے حضرت فاروق آزم والا مذہب میں رکھنا کہ حضرت حزیفہ نے فرما نے کہ میں حضرت عمر ویخیا غمگین میں پوچھا حضور خیر ہے فرمان لگے میں سوچ بیٹھا کسی وڈا سمجھ کے تو میرے تنقید چڑھ دو انہیں عرض کی حضور تو سر کیوں کام زیادہ بیٹھے جی تصا خلاف شرح چل کے ویکو تو پھر ویکو اصا سر لاندے ہاں، تو کہ نہیں لاندے حضرت عمر نے فرمایا تھی الحمد للہ جالی اصحاب یقبونی جج تو امام عبد الوہاب شاہرانی رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب تمبی المغترین اس کے اندر یہ بات موجود ہے ایک ذات کریم معصوم ہے باقی ہر کسی کا قول و فیل اساں ویکھنا ہے شریعت کے کنڈے کے اتنے اساں اے مذہب کی رکھنے ہاں اصل انے مقلد کسی کو نہ ہاں ایم مجھ تحدین صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین جنہ یہ گل کیتی ہے جنہ یہ گل کیتی ہے کہ اصل ٹیڑے ہو گئے تو سارے تنقید نہ کرو وہ نہیں ٹیڑے ہوئے سا مطلب ہے لیکن انہوں نے مہر نبوت تے صحابیت دا فرق ظاہر کرنا کرنے گل کی سی کہ مت سانو معصوم سمجھو معصوم صرف نبی ہوں سکول دے اندر باپ اتنے کپڑے لا چڑتے ہیں باپ پرد جان کا مقصد جیتے کپڑے لا چڈن جنیا دنیا کپڑے لائی پھر ننگیا جو کچھ ہو رہے ہیں کھوتیا کتیا پردے پا کے گئی سن پہلے دن ننگے کہ نہیں سن گئی یونیورسٹی نال اتنے روزانہ کی ہوتا ہے ساری دنیا جان نو ہوں تو ڈانس کا سارا ڈانس پریٹن سارا کچھ میوزیکل شو پورا شروع ہو گیا اتنے پردے پا کے جان گیا تو کی سکول نہیں ڈرامے ہونے جنا کوئی رن بنے کوئی منڈا بنے کوئی کڑی بنے کوئی رانجا بنے کوئی ہیر بنے اگر صاحب دلے جو بن گیا تو ایمان ختم ہو گیا غیرت ختم ہو گئی کی لپے سلے ہلاک کے ترانے یہ ملاد میں پھر ملاد ہو رہا ہے کی شریعت کا استجاع ہے تو کی ہوتا ہے مسٹر جنا اس قوم کا قید آزم ہے اور وڈے کازمی صاحب نے انہوں قید آزم کالا کادمی لکھے جبکہ سید اس کے اہل ریاض سامنے پا جائے نیچری سی نیچری تھی دنیا کا برکت دے آدم سی کافر آدم سی عبدستار خان نیازی دی اپنی تصنیف میں عبدستار خان نیازی سامنے پہ یہ پڑھ کے دیکھو محمد صالح صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں کا آپ کی نظر آپ نے اپنی تقریر حوالے دیتے ہیں جی، آپ یعنی مسلم کیا مشروط مشروط مشروط مسلم مقصد ہے جی تے ایک خاص مومن صرف حق کی اتباع کرتا ہے چاہے جہاں سے مل جائے میں اجازت دینی ساری جناب دی نوازش تو تشریف لایا ہو دونوں حضرات اساں یہ تصویر ساڈا ہو گیا کہ اصل بہ کے آپس اندر یہ تا آمنا بےکار نہیں اساں اس طرح کٹھے نہیں سی بہنا اور سارے تصویر یک جا نہیں سن ہو سکنے تھوڑے آن ایسا فائدہ ہو گیا کہ ساری خلیج جی مک گئی ابھی بہ کے اپنا فیصلہ کر لیں جس طرح کی جس طرح میں کی سارے بس حضور سہن اور چکر دس واسطے کرنا میں گزارش کی بیٹھا ہاں کہ تسان جو کچھ محنت کی اس کا پھل تحریر نال اچا ہے تسان برادران کا گفتگو درا کھول چکے ہلے تمہیں کی چاہیے تسان بہت بڑا کام کیا آمین یا کھان ہاں ہاں, ہاں۔, ہاں۔ چائے پیش کرو جلدی نہ چائے جلدی کرو جی جو کچھ بھی یہاں سختی نرمی ہوئی ہے اس کی معذرت بھی جاتے ہیں جی۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ برادرانہ ماحول میں سارے کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور ملک میں جو بھی نصاب چل رہا ہے اس سارے کے خلاف آواز اٹھائیں صرف تنظیم کو نشانہ بنانے رسالت سیالوی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب یہ سارے ملک میں جو اس طرح کا فساد پیدا کر رہے ہیں اور ذہنی طور پر انتشار اس سب کا سدباب ہونا چاہیے ان شاء اللہ علماء سنت کو ساتھ میں ان شاء اللہ میں آپ کا خادم ہوں اور عوام میں یہ مسئلہ لے جانا الٹا اور مزید انتشار کا موجب بنے گا کچھ آپ ان شاء اللہ ان شاء اللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا ہاں، اور آئندہ جو ہے خیریت خیریت خیریت ہے ہے شکر شریف ہاں بالکل صحیح پہچانا نا جی جی ہمیں اچھا مہربانی میں انتظار بیٹھا تھا پھر درمیشم دسا بہت نہیں آ رہے معذرت فرمائی نے جی ہاں جی میں تو بڑی شدت منتظر سا میں تھوڑے واضح مطابق آپ کے ساتھ ہمارا فکر جو ہے بالکل متفق ہے ہے الحمد للہ صرف اتنی بات ضرور میں جو کچھ لکھا وہ تو لکھا ہی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے حوالے لکھا جی۔ ہے جی اس کی کرتا ہوں میں جی ہاں، میں میں جناب کچھ چیزاں نہیں لکھ سکیا سکی جی۔ جیڑا کہ میں مناظرے اندر لیا جی۔ ایک کتاب ہے ہمارا دینی نظام تعلیم جی جی ڈاکٹر امین لکھی دار الاخلاص مرکز تحقیق اسلامی انچاس ریلوے روڈ لاہور تو چھپی جی جی تے اس اندر یعنی اے جڑے اج دے ہیں نا جی نام نہاد بریلوی جی جی بالخصوص مدارس والے جی جی یہاں بےمانا نے دیوبندیاں کلی طور تے اتحاد اتفاق کیتا ہے اچھا۔ اور اینا پھر اتھے کوئی اجلاس اپنے کیتے ہیں اتحاد دے مدارس عربیہ دے تحت ہاں، ہاں۔ جس دے اندر اینا نے مذاہب دالہ جڑے لکھے نے نا جی وہ مرزائیت تے پرویزیت رو لکھیا ہے دے بندیت رو مذاہب دالہ بچ بھی نہیں لیا ہاں، اچھا اولا اینا دے بیانات نے کہ علماء کے اختلاف کو لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے یہ مفتی محمد خان قادری دا بیان ہے جی یعنی نوز باللہ من ذالک جڑا دیوبندیاں نال اونا دیا گستاخیاں دے اتیال حضرت امام اہل سنت اختلاف علماء حرمین شریفین او سب ہوا ہے نوز باللہ اونا بنا کے رکھا ہویا یعنی اس دی کوئی ہاں۔ حقیقت نہیں اچھا پھر جناب مسلک کی تعصب میں کمی اے تعصب جڑا ہے مسلک کی یہ نہیں ہونا چاہیدہ یہ بیان سی سرفراز نہیں بھی دا ہاں۔ جی تے پھر اس تو علاوہ متفق اور بھی بیانات دیتے نے جی۔ اور پڑھاون دے اندر پھر اے آکھیا گیا پڑھاون دے اندر جڑا نا سیاستاں نو بالکل پڑھاون دے اندر اساتذہ جڑے نے اگر او کوئی مسئلہ کی گل کرن جی۔ آکھن بھی گل کفر جائے اے گستاخی اے فلاں ہے تو اس جی۔ دی محتمم جڑا ہے وہ حوصلہ شکنی کرے اچھا۔ جی ہاں اور جڑا نئیمی مفتی سی وڈا جڑا سی نا مفتی نئیمی جامعہ نئیمیا والا جی جی اس تے صاف لکھیا یعنی اجلاس ہویا اتحاد مدارس اتحاد بین المسلمین کٹ کے دیکھو جی، جی۔ اتحاد ہاں رسالہ ہے عرفات ماہنامہ عرفات لاہور جی، دارالعلوم جامعہ نئیمیا کا علمی و تحقیقی مجلہ جامع نیوی والے شائع کیتا جی یہ کیڑی تاریخ دا بھائی ہاں سفر ربی الاول چودہ سو چھبی مارچ اپریل دو ہزار پانچ واسطے جی اس دے اندر ان اس نے آخیا سی سب مکات بے فکر کے علماء کا احترام سب مکات اکابرین لکھا اتنے دس یہ جی نا رابطہ اخلاق کے نکات اور علماء کرام کے نام درج ذیل ہیں یہ لکھا جی اتحاد بین المسلمین کے تحت دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا ہوں تھی دسو جی یہ سری کفر ہے یا نہیں ہے کیا دیوبند دے اکابرین جڑے سن وہ بل اتفاق مرتدین ہیں یا نہیں جڑا آخے کہ اکابرین دا احترام کرنا احترام جڑا ہے وہ تسلیم تو آلہ درجہ ہے جی، جی۔ تسلیم مال ادب جڑا ہے وہ احترام اکھیندا ہے جی۔ یہ پھر اس دے اندر جڑے شرکا سن وہ شرکا جڑے نے وہ کہڑے کہڑے سن جی مفتی سمیع الحق ظفر نمانی حمید الدین خواجہ سیالوی اجمل خان حاجی فضل کریم میاں فضل حق مفتی زین العابدین عبد الحمد الرحمان عبد الخالق رحمانی محمد سلفی رضا المصطفیٰ جمیل احمد نعیمی محمد یا میر زاہد الراشدی قاضی احسان الحق انوار الحق حکیم عبد الرحیم اشرف سید برات ابلی شاہ پیر محمد ابراہیم سیالوی سلیم احمد خان سلیم محمد سلیم سلیمان روبڑی اسفند یار خان عبد المالک کنت اللہ گجراتی عبد الحلیم خان قاسمی مفتی محمد حسین نعیمی غلام دستگی افغانی عبد الروف ملک بشیر احمد شاد قاضی افراد کاکانی وغیرہ یہ جناب مطلب سرکردہ سن جی جی یہ ہوں دسو بھی امام اہل سنت دے فتوے دے مطابق بالکل حرمین شریفین دے فتوے دے مطابق سارے مرتدین ہیں کہ نہیں ہیں من شک کفی کفر ہی واضح کفر واضح وقت کفر دے تحت آدھے کہ نہیں ہوں آتے ہاں بالکل اچھا پھر اگلے اجلاس میں پاکستان پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد بیانات کا سختی سے کے ساتھ نوٹس لیا گیا اور ان پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ان میں اسلامی سزاؤں کو واشیانہ قرار دینے مذہب کو خدا اور بندے کا معاملہ قرار دے کر سیکولرزم کا پرچار کرنے عورت کی حکمرانی کے بارے میں قرآن و سنت و امت کے واضح احکام کو تسلیم نہ کرنے اور سلمان رشدی کے معاملے میں عوامی جذبات و مطالبات کو نظر انداز کرنے کے امور بطور امور بطور خاص قابل ذکر ہیں تو پھر اندازہ لگاؤ کہ جڑی رسول خدا نو وحشی کر رہی ہے رسول کریم نو کی ہے محترمہ بے نظیر ہاں۔ ہیں ہاں۔ ہاں، ہوں جی ہے حضرت صاحب اس بچاونا بچا ایمان خدا رسول عزت بالکل یا پھر بچا جی ہاں ہوں ویل جڑے نے یعنی دراہ آ گئے ہاں کہ بس یا کفر کر گے آپ جی۔ خدا رسول تو جاواں گے یا پھر یہاں جاواں گے اللہ رسول لال جڑ جا گے کسی مسلے کا پنج شکار ہونے ایمان تو فارغ ہونے ہوں کی تھی دسو بھائی آیا میں جی گل کر رہا ٹھیک ہے کہ نہیں جی جی، بس ٹھیک ہے جناب اپنے حالات نو بہتر جان دیو تے میں تے پھر الحمدللہ اللہ تعالی دے فضل و کرم نال جڑا قدم رکھ چڑیا میں اس نو دن ب دن پیش ہی شک گا میں پاس نہیں کر سکتا ہوں ہاں، صحیح ہے صحیح ہے اتنی ہے کہ دور کے تقاضے کے مطابق جی ہاں، ضرور حکمت عملی حضور میں ہلے تھانو کوئی انہوں دے کفریات نہیں دسے تسا اس طرح کرو چودوی جلد فتح رضویا شریف جڑا جدید ایڈیشن نو نا جی, جی،, جی۔ چودویں جلد اس دی اس دے ابتدا دے اندر ابتدا فتوا چھٹ کے اگلے فتح جات جلنا جی ہاں وہ ذرا پڑھ کے ویکو تو انہوں دے اندر ایک فتوا اسی مولانا ابدل ابل جمن پوری دا فتوا تے پھر آلہ حضرت دے کول آئی سی تصدیق کران واسطے جی۔ مطلب تے وہ گل دی تصدیق کران واسطے جی۔ وہ پڑھو وہ لکھیا اس لیے پرچہ حل کیتا گیا سی نبی پاک دے بارے نوز باللہ من ذالک سکول دا پرچہ کہ محمد ایک ناخاندہ وحشی شخص تھا جی، لکھا اتنے سارا فتوا پڑھ کے میں نے پڑھایا پڑھایا ہاں۔ کالے گورے انگریز خدا کے بچے ہیں وہ تو ہوں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی انگلش جہی ہے اس کا خلاصہ خالد بک ٹپو کا بھی منگا سکتے ہو ہاں۔ مطلب جی اصل انگلش وہ بھی منگا سکتے ہو ہوں دسو کن فریق اس نال کافر ہو گے اور یہ کچھ ہے نہیں اور تمہیں میں دسا کہ چوتھی دی انگلش مشال اس دے اندر لکھیا نوز باللہ من ذالک نبی پاک سرکار دے بارے کہ آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے دو سال پہلے فوت ہو گئے آپ کی پیدائش سے پہلے دو سال پہلے فوت ہو گئے ہوں اس نو پھر اتنے دے چند وکلا اور چند مرب مطلب بندے جڑے نے انہاں چکیا مسئلہ اخبارات آیا کہ انتہائی تو ہوئی رسالت حرام دا مطلب آخیا گیا نوز بلا ہاں۔ پھر حکومت جڑی ہے اس اگلا ایڈیشن بدل دیتا ہے ہاں۔ لیکن وہ جڑی توہین ہو گئی اس نال جن مرتد ہو گئے جن کافر ہو گیا انہوں نے حضرت جی اس لیے ہوں حکمت اسے شاید نہ ہے کہ شریعت دے اصول دے پابندی کی جائے معاملہ ایسا ہے ہے وقت کے تقاضے جی جی کہ کہ ہماری بات سنی تو صحیح جی۔ جی، الحمد للہ دعا میں میں جس علاقے نا جی، ہزار دنیا میرے انتظار مینو اگلے دن ملتان دے اندر ایک عالم صاحب ملے پور خطیب صاحب سنے مسجد محمد بخش ویسی صاحب انہوں نے آخیا کہ تمہیں مبارک ہوے کہ آ مولوی طبقہ تے خلاف ہے لیکن ملت تے نال اور میں ہوں ایک استفتا لکھیا مسٹر جناح کے بارے ہاں۔ وہ میں جناب نو گلسا اس کے اتنے تصاویر خصوصی تعریف کرنی اور میں اس کی تعریف کر کے نا جی ہاں۔ تعریف کر کے میں عربی گل رہا ہندوستان اردو جہاں استفتا اردو ہندوستان گل رہا میں جی ہاں اس واسطے جدید معلومات بھی اس نے ان شاء اللہ جی صحیح بھی فرماؤ گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے جو افکار ہیں بالکل صحیح ہیں جی جی الحمد للہ اور ہمارا اعتقاد بھی یہی ہے جی جی الحمد للہ اور ہم بالکل اپنے جی،, جی جی جی لوگوں کو کہتے رہتے ہیں جی۔ تقریروں میں جی۔ اور تھوڑا کو بھی جی اب مسجد میں یہ بات ہے کہ آپ نے جو عدم بلند کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے ہماری بھی مہربانی جناب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بخشے گا یہ میں آپ کو ایک آخری بات عرض کرتا ہوں جی, جی۔ کہ یہ جو سکول کی تعلیم ہے نا جی،, جی اس میں یہ نہیں ہے کہ خالی دین کی تعلیم شامل نہیں جی۔ اس تعلیم کو لا دین تعلیم کہا جاتا ہے اور یہ لا یہاں پر نفی کا ہے کہ دین کوئی شہ نہیں ہاں۔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 ہے اس وقت سرکاری تعلیمی اداروں میں ان زدین میں مارکا آرائی جاری ہے ہے ابھی تو انتظار کا مرحلہ ہے سرکاری تعلیمی اداروں کی تعلیم کا جب تک کوئی واضح رخ متعین نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی رائے دینا بیکار ہے فی الحال سرکاری اداروں میں لادینی تعلیم کی دلیل یہ ہے کہ وہاں کے استاد اور طالب علم کے لیے پسند پسندی کوئی شرط نہیں یہی وجہ ہے کہ وہاں کے استادوں اور پروفیسروں کی اکثریت لادین ہے جو انہیں سرکاری اداروں کی پیداوار ہے ہاں جی طالب علم کے لیے دین پسندی کوئی شرط نہیں ہے اس سے تھوڑا جائزہ اضافہ کمی کر کے اپنے دعوے دے مطابق نہیں چالو کر سکیا یہ ہونا چاہیے سی کہ طالب علم دے واسطے بے دینی جیڑی ہے نا اس کو پسند کرنا شرط رکھا گیا ہے یہ ہوں میں سابت کروں گا اپنے مطلب ان شاء اللہ کسی ملاقات کے اندر جی ہاں، اگے لکھنا ہے دیگر مسلم ممالک میں تعلیم تمام اسلامی ممالک کا وہی حال ہے جو پاکستان میں یعنی سرکاری اداروں میں لا دینی تعلیم اور پرائیویٹ سیکٹر میں دینی تعلیم دی جاتی ہے اللہ ماشاء اللہ وہاں کے نجی دینی تعلیم ادارے میں قدیم نشاب نظام پر مبنی ہیں اور وہاں بھی متدین علماء کرام اسی بے سر و سامانی میں کام کر رہے ہیں جس میں پاکستانی علماء مبتلا ہیں تمام مسلم ممالک میں نجی دینی اداروں اور حکومت کے درمیان ما کا آ رہی جاری ہے اللہ تعالیٰ دینی اداروں کو اس امتحان میں استقامت اور استقلال عطا فرمایا آمین اس کا بیان ہے غور فرمایا کہ ذرا دین ہے ہے ہے اور اپنے گھر کا بیان میں آپ کا مفت بالکل پاکستان جیسے ختم پہ تعلیم سارا اچھا اور نہیں پی پی بندے جی ہاں بھی